سورت القحف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عوجا یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی قل الحمد للہ قل حمد اللہ کے لیے ہے یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی اور سورہ کہف کی آج شروع ہو رہی ہے الحمد للہ گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاک ہیں دونوں صورتیں جو ہیں جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے دو بھائی عیسو اور یعقوب عیسو بڑے تھے یعنی بڑے اسمانی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے چاہے دو منٹ کا فرق ہو پانچ منٹ کا فرق ہو تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب عقب کہتے پیچھے کو پیچھے آنے والا یعقوب اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے کہ یہ پچھلا ہے جو پہلا تھا وہ عیسو تھا عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی بارہ وہ ایک علیحدہ بحث ہے تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کے سورہ بنی سائی کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیے الحمد للہ النزی ان ضلہ اب دہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو اب نمایاں کیا ہے کتاب کی ولم یج اللہ اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی سیدھی ٹھیک ٹھیک روشن مبین ذرا باسن شدید اب یہ ہے نفس جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں جب جمع میں آتا ہے تو سختی مصیبت بھوک فاقہ یہ سارے باسا آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا و باسائے وائے وحین الباس بادشاہ جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ تکلیف مصیبت اور ہین الباس جنگ کے وقت تو ان دونوں کو سین میں رکھیے بہت بڑی آفت بہت بڑی آفت بہت بڑی آفت ایک تو ہے دجالی فتنے کی دجال المسیح الدجال جو آنے والا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا اور وہ ان ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمت العظما کتاب الملاحم جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے قیم ذرا باسن شدید ذرباسل شدید ہو گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کے ابواب ملتے ہیں چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے اس طرح کے جتنے بھی ہیں اور کتاب الملاحم ہے یہ گویا کہ اس کی شرح ہے ذرا باسن شدید ام مل ہو اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی یہ دجال کا فتنہ بھی یہ بہت بڑی جنگ بھی جس کو آرمگڈون کہتے ہیں کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لگتا ہے آرمگڈون ایک بہت بڑی جنگ ہوگی ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے جس کا نام یہ آرمگڈون ہے ذرا باسم شدید ہو میوبشر المومنین الزین یامل الصالحات اور تاکہ بشارت دے وہ ان اہل ایمان کو جو نیک قبل کرتے ہوں ان لہم اجر حسنا کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ ماں کے سی نفی ہے آبادا اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کہف ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم دلیل کہتے ہیں فریب کو جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ دجال ہے تو اس طرح کے حضور نے فرمایا ہے کہ تیس دجال پیدا ہوں گے انہیں میں سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام قادیانی بھی تھا وہ دجال تھا جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملما اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر افکار کے اوپر لوگوں کے نظریات کے اوپر لوگوں کے اخلاق کے اوپر لوگوں کے اقدار جو ہیں ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے اللہ کو بھول گئے اسباب کے اندر گم ہے مسبب الاسباب سے ظہور ہو گیا دنیا ہی دنیا ہے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں مادہ ہی مادہ ہے روح سے کوئی سروکار ہی نہیں یہ ہے بالعموم جس کا نام جدالی ہے کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے ومن حیات دنیا اللہ متا الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے اسی کے لیے بھاگ دوڑ محنت صبح و شام اسی کے مستقبل کی فکر ہے لیکن اصل زندگی اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں بعض چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں اس میں پھر اہل ان کو بہرحال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس دورہ ترجمہ کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں مولانا مناظر احسن گیلانی انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی اصحاب کہف کے جو کا معاملہ سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر مجھے یاد دلایا گیا ہے آج کہ میں نے کبھی ایک کیسٹ میں اس کو نواسی میں کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہب کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت یہ خطاب جو ہے اور یہ کیسٹ یہاں موجود ہے جو حضرات لینا چاہیں وہ اس کو دیکھیں تاکہ یہ کہ ظاہر بات تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکوں وہ ترند نظیر کاروق کا فض اللہ علیہ اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے مسیحیت جو موجودہ مسیحیت ہے جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے پالزم ہے جس کی بنیاد تصویر پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے اور نمبر تین شریعت ساخت کر دی اور نمبر چار سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو جس چیز کو چاہو حرام کر دو ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت شہ بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شریف نفرت پیدا ہو گئی چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہیں یہ فرانس اور اٹلی اور اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور اور غرناتا اور طریقلا کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی اصلاح مذہب اور ایک رینائسنس تحریک یاد و وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی تو مذہب سے بیزاری روحانیت کا انکار آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے یہ اسی غلطیوں کا اثرات ہیں نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ عقیدہ ایجاد کیا ما لہم بہی علم ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی صنعت نہیں ہے ولال آبائے ہند نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی صنعت تھی قبرت کلیمت تخرج و افواہم بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں یہ یقول اللہ کرا یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ سراسا سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں فلال اللہ کا باق ہے نفس کا آثار تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو وہ اتنے سنگین ہوں گے اللہ کا باق ہے نفس کا کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں علم یو منو بحاد الحدیث سے اصفا اگر یہ لوگ اس حدیث پر اس قرآن پر یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اس پر ایمان نہ لائے اس پر ایمان نہ لائے اپنے اس غلط عقیدے پر قائم رہے اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا تو اس کا جو رد عمل ہوگا نو انسانی پر اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی جو دجالیت کا فتنہ اسے جنم لے گا ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فلاں اللہ کا ان نفس کا اللہ علم یو بنو بحاد الحدیث اصفا جالنا بحادی اللہ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے بناؤ سنہار بنا دیا ہے زینت بنا دیا ہے یہ آپ نوٹ کر دیجئے لفظ زینت اور زمین میں اس کی زبائش اور آرائش یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے یعنی جس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے یہ پردہ پڑ گیا ہے چمک دمک ہے یہ کاریں ہیں یہ بلڈنگیں ہیں یہ کوٹیاں ہیں یہ عالیشان عمارتیں ہیں یہ کیا کچھ اس کی جو ہے جو سمجھیے فارم اینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے دس گنا سو گنا ہزار گنا آپ کو نظر آئے گا اپنے دنگ ہو جاتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شہر یہی مادہ ہی ہے اصل ہدایت تو یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقع علم حاصل کیا ہے لہذا ان کی غلط تہذیب ان کا غلط تمدن ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کے لیے ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں امنا جالنا مارنا نظر زینت اللہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اسے اس کے لیے بناؤ سنگھار بنا دیا لے نب لوا ہوم تاکہ ہم آزمائیں ان کو ائم آسن و عملہ کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا یعنی اب یوں دیکھیے وہ شعر جو ایک ہے اگر کس طرح تھوڑا سا شان باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ اور روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ جاتا ہے ایک طرف ذات باری کہ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے اس کی چمک دمک ہے اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان اس کا امتحان ہے آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا فقط خسرا خسران مبینہ اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقت جو اصل حسن ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کا جو جلال اور کمال ہے اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے جائے گا اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر اسی زمین کو نہ یہاں پہ کوئی پہاڑ رہ جائیں گے کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی نہ یہ اب یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسکائی اسکریپرس رہ جائیں گے نہ یہ اعلی شانی مارتے ہوں گی کچھ نہیں ہوگا یہ سب برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کو اندر سے فصل کاٹ دی جاتی ہے تو اب وہ پڑا ہوتا ہے ویران وا نجائب الما علیہ جو روزہ ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پر چورا پڑا ہوا ہو صرف بچا کھچا جو ہے وہ توڑی کا اور کچھ نہ ہو ام حسب نا ہسبتا و رقیم قرقی قانونا آیات نہ عجبا اب یہاں سے کہف کی بات شروع ہو رہی ہے کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصاب کہف کون تھے کیا تم سمجھتے ہو کہ القحف و رقیم رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر جو ان کی کہف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی تو انہیں اصحاب القحف بھی کہتے ہیں اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی گروہ کے نام ہیں کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا یعنی باقیت بات تو یہ غیر معمولی تھی لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں ہماری سنائی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے تو کوئی شے ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں تم سمجھتے ہو شاید وہ بہت بڑی بات ہے یہ سابق کا جو قصہ ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وسوخ کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا لیکن وہ پپٹ تھا اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی رومی تھے بت پرست اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سنتیس میں سنتیس عیسوی کے آس پاس یا تینتیس عیسوی کے آس پاس لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف جس کے نتیجے میں سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا یروشلم کو تباہ کیا ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا نکال دیا وہاں سے باہر اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر کوئی یہودی یا عیسائی عیسائی یہودیوں کو تو نکال دیا عیسائی رہ گئے لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا یہ مواحد تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے وہ بت پرست تھے تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا ڈی سی ایس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجیے جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو مواحدین تھے ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں انہوں نے کہا کہ تم اپنی اس اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آؤ گے اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں چھری چڑھا دیا جائے گا بس مہلت دی جا رہی ہے جاؤ اور کر لو سوچ لو ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہم ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں چلو کسی غار میں چھپ جاتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے ہمارے لیے وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا موت ساری نہیں کہ سلا دیا اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا ان کے لیے سارا کچھ بندوبست کیا اللہ کی قدرت میں تھا حضرت عزیر کو سو برس کے لیے مار دیا تھا موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے تقریباً تین سو برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس گار کے اندر گار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایکس ہے اس کے آس پاس ہے اس طرح کے غار جیسے ایجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہے وہ ہیں شمال کی جانب تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی تو ایک طرح کا اندھیرا تھا اس کے اندر ٹوائی لائٹ جسے آپ کہہ لیں وہ رہتا ہے سارا دن وہاں پر یہ تین سو برس تک سوتے رہے اس تین سو برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپائر جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی تین سو عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن جو تھا امپرر وہ عیسائی ہو گیا اب پوری امپائر جو عیسائی ہو گئی اب اس کے زمانے میں اس کے بعد ہے ایک چار سو چھیالیس عیسوی میں یہ تھا اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا تھا تین سو برس کے بعد اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے وہی کفار کی حکومت ہے وہی مشرقین ہے اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی سے کہا بھائی جاؤ یہ لے کے سکہ لے کر جاؤ چاندی کا آؤ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں وہاں جو گئے اور انہوں نے وہ سکہ جو پیش کیا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے تو چار سو سال پرانا تین سو سال پرانا سکہ کہاں سے لے آئے تم تمہیں کوئی خزانہ ملا بارہ اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا بہت عزت کی گئی اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہی ہو چکا تھا تو صورت حال تو تبدیل ہو چکی ہے پھر یہ تو اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالب وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں یا دوبارہ اللہ نے وہی پر بہت ساری کر دی ہے اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے یہ اصاب کہف ہے گبن کی جو ہے decline and fall of Roman empire اس میں بھی یہ سیون سلیپرز سات سونے والے ان کی کہانی موجود ہے یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی اس کا جو ذکر موجود تھا اور قرآن مجید میں یہ امتحان سوال کیا گیا حضور سے تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ تین سو برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہارے نزدیک ام حسب انا صاحب القاہ و رقیب قانون حجبا اس ابل فطر تو جبکہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں فقالو اور انہوں نے کہا ربنا آتنا کا پروردگار اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما وہی لنا من امدنا رشدہ اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی آفیت کا بندوبست فرما فدربنا ادا ذان تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر پھر کہ سنی نہ اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھیڑا کتنے سال سنی نہ آزادہ متعدد سال وہ سوتے رہے سم ہوں پھر ہم نے انہیں اٹھایا امدا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے اس کا ذکر آگے آ جائے گا دو گروہوں سے مراد کیا ہے نہن و و کسو کا نبا بالحق اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ صحیح صحیح بلا کم و کاسٹ ان نو فکیت العام انوب رب وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر توحید کے ساتھ ایمان لانے والے وزد جتنا ہوں ہدا اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا بربتنا ادا اللہ قلوب ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس دی مضبوطی دی دلوں کے اندر سماعت پیدا کر دیا اس قانون جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور جیسے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اسی طرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی اس قامو فقالو اور انہوں نے کہا ربونا ربو سماوات والارض ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم کسی اور رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں کسی اور دیوی کو کسی دیوتا کو کسی بت کو ہم ماننے کو تیار نہیں ندو مندو نہیں اللہ شتا تھا ہم اس کے ایک الہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے اگر ایسی کوئی بات کہی یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی ہا اے قوم نہیں آلیہ یہ جو ہماری قوم ہے اس نے بہت سے آلیہ جو ہے اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے اختیار کر لیے ہیں بہت سے آلیہ اس کے سوا یاتون میں سلطان بھائی تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل کوئی سند کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سند ہو کوئی آسمانی کتاب ہو فمن ازم و ممن افطرا اللہ ہوزبا تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گھڑ کر منسوخ کر دیا اور اب اس کے بعد جب ان سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تمہاری مہلت اس کے اندر جو ہے تم تمہارے لیے اب مہلت صرف چند دن کی ہے اس میں تم فیصلہ کر لو اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھرو گے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو تو تمہیں ہم کر دیں گے اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں ویزے قزل تو منہ ہوں اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے بما یابود اللہ اور ان ہستیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا فاغو القحف تو اب آؤ کسی کھو میں کسی غار میں پناہ لے لیں یمشر رقم رب کو میں رحمت ہی تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا وہ وہی رقم نمر کو میرے اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی آسائش کا سامان پیدا فرما دے گا وہ ترشم سعالی تضاور و ذات اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی ایسا غربت جب ڈوبتا تھا تو آتا شمال تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس گار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے لہذا براہ راست جو ہے دھانی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں کارخانوں کی اور ملز کی اس میں یہ نارتھ لائٹ شیلف بنائے جاتے ہیں ایسے شل روف کے ہوتے ہیں کہ جس میں پھر روشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ ان ڈائریکٹ لائٹ آئے گی وہم فی فلمت من اور وہ جو اس گار تھی اندر سے کھلی تھی اس کھلی گار کے اندر جا کر وہ بیٹھ گئے سو گئے آیات اللہ یا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے میں یا اللہ ہوں بل جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہ میں فلن الفل پل لہو ولی مرشد جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو حمایتی ہو مددگار ہو اس کو راہ پر لانے والا وہ تاہ ہوں میں قاضل صورت حال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں ہم رقود حالانکہ وہ سو رہے ہیں وہ نقل بہ ہوں داتل یبین اور داتا ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے دہنی طرف بھی بائیں طرف بھی تاکہ یہ کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں ہم جدید اصطلاح میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے اس کے فرشتے معمور ہیں جو کر رہے ہیں نرسنگ بھی ہو رہی ہے داتا شمال و کل بہم باسط انائے بال وسیط ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دو اگلے جو ہے پاؤں جو ہاتھ ان کو سمجھیے وہ اس کے بہت ہی خونخار قسم کا کتا تھا جو اس غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے زور سے اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا نبی تلا کا اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے لب ولئی تمن ہوں فرار تمن ہوں روبا تو وہاں سے تمہارے اوپر غوب تاری ہو جائے خوف تاری ہو جائے اور میں وہاں سے تم بھاگو کہ بڑا بھیانک منظر ہے ایک کہف ہے اندر اندھیرا ہے اور آگے جو ہے بڑا کوئی ایک کوئی کیریئر بل قسم کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے خوفناک قسم کا اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں بولا بولے اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا نہیں تو سالو بہنا ہوں تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں کالا قائل منہم کم ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے کیا خیال ہے آپ کا کالو ربشنا یومن اور گیا انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھوڑی سی نیند ہم نے لیے اس طرح کیا اور کیا کیا آلو رمبو کو ہے میں مالب کچھ اور تھے انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے دو گھنٹے رہے دو دن رہے کیا پتا ہمیں کیا معلوم ہم آنسو آہ ورق غیر ہار گئی تو لو یہ چاندی کا سکہ ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو ال المدینت شہر کی طرف فل ینظر وہ دیکھے ایوہا از کا تعامل کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے وہ واحد بھی تھے تو پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے آستا اور فریات کم بے رسک من ہو تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے ولی اطلب اور دیکھے کہ وہ نرمی کرے کسی سے جھگڑ نہ پڑے کہیں کسی جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے کوئی شکل ہو جائے تو ہم تک لوگ پہنچ جائیں تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرے ولی تلطف نوٹ کر لیجئے یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہے ول یتلطف کا تے نصف اول میں ہے لام یہ نصف ثانی میں ہے یہ نصف ہے تعداد حروف الفاظ نہیں حروف الفابیٹس جو ہے جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا آدھے حروف اس کے تاب پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے ولی تلطف اور نرمی کا معاملہ رکھے بلا یوش بکم احدہ اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے لوگوں کو مطلع کر دے اس کا ذریعہ بن جائے اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے اور قابو پا لیا انہوں نے تم پر یا جمع کو لیا تو تمہیں رجم کر دیں گے اب سنسار کر دیں گے اور عیدوں کو بھی ملت ہند یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں اپنے دین میں وہ واپس لے جائیں گے ولن تفلح عید ابدا اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے پھر نہیں پا سکو گے فلاح کبھی بھی وہ کزال کا آسن عالیہ اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں پر یعنی اب وہاں کے لوگوں نے شہر کے لوگوں کو مطلع ہو گئے کہ یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ بڑا چرچا ہو گیا ہوگا یہ کون ہے اب اس نے بات بتائی پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقع ان کے حالات کوئی سات آدمی تھے ہوتے تھے ایک زمانے میں اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے گم ہو گئے تھے کہیں نہیں ملے تھے پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہے وہ خزانے میں رکھ دیے گئے تھے وہ تختی کہیں نکلوائی گئی تین سو برس سے زائد پرانی بات تھی اس کے اوپر وہ قصہ پورا کا پورا لکھا ہوا مل گیا تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی وہ کزال کا اثر نہ علیہم اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر لے یا اب اس سے کیا کیا چیزیں واضح ہوئی ان واد اللہ حق سات اللہ وفیہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو آیا تو لا رہے وہ آ کر رہے گی اس لیے کہ جب تین سو برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ گیا تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے اس یہ تنازع بین امراؤ اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ وہ تو جا کر اپنی غار کے اندر دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت جو ہے حقیقی موت وارد کر دی اب کیا کرنا چاہیے اس یہ تنازع بین امراہوم تو انہوں جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے فقال ابن علیہ بنیاد کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے ایک عبارت تعمیر کی جائے معلوم ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو رب عالم و بہم ان کا رب ان سے اب بہتر واقف ہے کالنگین غلب و علام رحیم تو جن لوگوں کی بات مانی گئی جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے انہوں نے یہ کہا تخن علیہ مسجدہ کہ اب ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا تھا سلاست سدا سکن یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اصاب کہف اور چوتھا تھا ان کا کتا وہ یقول خم سکن ہوم کلب ہوں اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا تھا ان کا کتا رجمم بالغیب یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر ٹوئیاں ہیں یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر وہ اقلون اور فمعت الب عامل ہوں اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا کل ربی عالم و بے کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی ماں عالم اللہ قلیل نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ یہاں قرآن مجید نے صلاحت تو نہیں کی لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے اس لیے کہ سلاست الراب ہوں کلب ہوں ہم سب تم سازش درمیان میں واؤ نہیں ہے لیکن سب سب تم وٹ شامل کلب ہوں اس کے اندر جو ہے زور ہے دوسرے یہ کہ جب وہ جاگے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنے دن ہم رہے ہوں گے پھر جواب میں تین نے کہا تھا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ اس لیے کہ تین سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو سکتا کالو کالو جو ہے سیدھا جمع کا ہے تین سے کم پر نہیں دو ہوتے تو کالا ہوتا اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور کسی کو بھیجو کھانا لانے کے وہ بھی کم سے کم تین تھے اس لیے کہ وہ بھی کالو کے لفظ کے ساتھ ہے تو تین جمع تین اور ایک پوچھنے والا وہ سات بن گئے ویسے یہ کہ گبن کی کتاب بھی میں نے آپ کو بتایا سیون سلیپرس یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی ان کی روایات جو تاریخی چلی آ رہی ہیں ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر تو گویا کہ اللہ نے تائید اسی کی کی ہے لیکن یہ کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے فلاں تمہارے فیم اللہ میران ظاہرہ تو اس معاملے کے اندر اے نبی آپ ان سے کچھ زیادہ جھگڑیے مت ولا منہم احدا اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھیے اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں اسی میں ہماری لیے ہدایت ہے جو چیز دینی اعتبار سے اہم نہ ہو اور جو خاص طور پر جو ہمارے لیے جو اصل مسئلہ اس وقت ہے اقامت دین کی جد و جہد اصل مسئلہ اس کے اعتبار سے جس کی اہمیت نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ چھان بین کرنا زیادہ بحث و نظام میں پڑھنا جو ہے ضائع کرنا ہے بلکہ وہ اپنی اس جد و جہد کو نقصان پہنچانے والی بات ہے فلاں تمہارے فیم اللہ مران ظاہرہ ولا ولا تقول شعین یہ بہت اہم واقعہ آ رہا ہے یہاں اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قہم ہو گیا تھا جب یہ سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دے دوں گا تم آنا اور یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا کل تم آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا صاحب ہو گیا غلطی ہو گئی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے جتنے رتبے بلند ہوتے ہیں پھر ان کی سختی بھی اتنی ہوتی ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ہم عام طور پر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے کیا گرفت کرنی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی مقام ہی نہیں لیکن یہ کہ جو بلند مقام والا ہو اور وہ بغیر انشاءاللہ کہے کہہ دے کہ کل یہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ نہ کہے تو اس پر پھر گرفت ہو گئی تو حضور کی کئی دن گزر گئے کہ جبرائیل نہیں آئے اور آپ کے لیے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی گویا کہ مخالفین نے تالیاں پیٹ ہوگی گی چلو بس فیل ہو گئے ناکام ہو گئے اس امتحان کے اندر جو ہے وہ تو اب یہ کامیاب نہیں ہو پائے اس کے بعد جب آئے یہ واقعات بھی لے آئے ساتھ ہی یہ ہدایت بھی لائے ولا فائل کا دیکھیے کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا شاء اللہ مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا یہ ہماری تہذیب کے اب یوں سمجھیے کہ کچھ کلمات ہیں سماجی ہمارے ثقافت کے ان کے اندر جو ہے توحید کی روح جو ہے وہ کوٹ کوٹ میں بھری ہوئی ہے کوئی اچھا منظر دیکھا سبحان اللہ یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے اصل میں حسن اللہ کا ہے پھول دیکھا سبحان اللہ پھول کی تعریف کر رہے اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا عمدہ پھول بنایا ہے کوئی آپ کو کوئی تکلیف رفع ہوئی کوئی ضرورت پوری ہوئی الحمدللہ بھوک لگی ہوئی تو کھانا کھایا الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے منظر اچھا لگا بچے کھیل رہے ہیں بڑا اچھا ماحول ہے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو اللہ کو پسند ہے یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے یہ کوئی میری صلاحیت سے میری قوت سے تو نہیں ہے اسی طرح سے کوئی کام کرنا ان شاء اللہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں ارادہ تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر اللہ کی مرضی اور علم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ بھی گویا کہ اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کو مل جائیں گے ماشاء اللہ انشاءاللہ اور اس سے پہلے ہم الحمد سے شروع کر چکے ہیں الحمد للہ اذا نصیب اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجیے جب آپ بھول جائیں یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائے بس کو ربا کا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائیے وکل اثر اقرب ابھا کا رشدہ اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے یعنی میں یہ کیوں کہوں کہ یہ کام میں کروں گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی صورتحال پیدا کر دے لہذا اس معاملے کے اندر بھی کوئی زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے بلکہ معاملات کو تفویض الامر اللہ سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا تو اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے وہ لبی صوفی کافی صلاح میت سلینا وزدادو کے ساتھ اور وہ رہے اپنی اس غار میں تین سو برس اور اس کے اوپر نو سال اس کی تعبیر کیا ہے شمسی حساب سے تین سو برس اور یہ تین سو برس جو شمسی ہوتے ہیں سولر کیلنڈر کے وہ کمری حساب سے تین سو نو بن جاتے ہیں اس حوالے سے یہ دونوں عدد بالکل صحیح ہے قل اللہ و لمال اب کہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے رہے اس میں بھی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں لہو غیب السماوات والارض اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے علم میں ہے غیب کل کا کل آسمان اور زمین کا اب صرف یہی واس میں کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا اس کی سماعت اس کی بسارت کا تم کیا اندازہ کرو گے ماں لہو مندو من ولی ان کا کوئی ساتھی اور پشت بنا اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا ولا یوشر فی حکم ہی احدا اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جو توحید حاکمیت جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ان الحکم اللہ للہ تعبد اللہ یا دین القیم سورہ بنی سائی کی آخری آیت میں آیا ولم یق الرح شریک بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں یہاں فرمایا والا عیوشن کو فی حکم ہی احدا وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں وطل کم ان کتاب رب اور نبی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے یعنی یہ جو سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں دباؤ ہے آپ پر بہت شدید اس میں آپ کے لیے سہارا کیا ہے مما صبروں کا اللہ بلّہ اور اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اور ذہنی رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت وطنما ہو جائے کتاب رب جو بھی آپ کی طرف وہی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں اس کی تلاوت کرتے رہا کیجیے لام بدل کلے ماتے ہی اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے ولن من دون ہی ملتا اور اس کے سوا آپ کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی پناہ دینے والا بھی وہی ہے کوئی اور پناہ نہیں دے سکے سختی کتنی بھی ہے جھیلیے برداشت کیجیے اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریے اور کر کے سناتے رہیے اپنے ساتھیوں کو بھی اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہیں ہلکی ہو جائیں گی ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا لیکن جان لیجئے پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اخبار بندہ نواز میں نن تجرم اندو نہیں بولتا وسبر نفس مال نظین یدون عربہ مل گزات اور اپنے آپ کو روکے رکھیے اور صبر کیجیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام یہ اگرچہ غربا میں سے ہیں یہ بلال ہیں یہ عبداللہ ابن مکتوم ہیں یہ نابینا ہیں یہ ابو فقی ہیں یہ غلام ہیں یہ عمار ہیں اور یہ اسی طریقے سے خباب ہیں لوہار ہیں یہ لوگ جو ہیں آپ ان کو ان کی ذفاقت کو غنیمت سمجھیے کا مال نظین یدون رب الغدا کے ولشی یوری دونوں وجہ ہوں وہ اللہ کے رضا کے طالب ہیں طلبگار ہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ولا دوائنا کان ہوم اور دیکھیے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے انہم تو ری زینت الحیات دنیا کہیں آپ کی نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے آرائش ہے دنیا کی چمک دمک ہے دولت ہے آپ ولید بن مغیرہ کی طرف سے متوجہ ہو اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی جانب نہ ہو معاذ اللہ ایسا نہ کیجیے یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورہ ہجر میں بھی پڑھ چکے ہیں ولا تمدن کا الحیات دنیا یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساز و سامان دمک دمک اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھے ولا کا دو آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں ترید دو زینت الحیات دنیا تو کیا آپ بھی دنیا کی کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے شک ہو جائے کہ آپ کی نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہمیت ہے ولا تو من افلنا کل بہن ذکر نہ اور بت بات مانیے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے وہ تباہ ہوا ہو اور جو اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے وہ کان امر ہو فروتا اور اس کا کام جو ہے وہ اعتدال سے بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها صدق الله العظيم اور پڑھا کرو اس میں سے کہ جو وہی کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں اور نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ تھامے رکھو روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا طالب ہیں اس کے روئے انور کے اور نہ دوڑیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر کہ دنیا کو یہ محسوس ہو یہ مغالتا ہو کہ ترید و زینت الحیات دنیا یہ ذرا مشکل مقام ہے پرانے مجید کا کہ بظاہر تو الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی نگاہیں دنیا کی زیبائش اور آرائش کی تلاش میں ان فقراء اور غرباء سے ہٹ کر عمرا کی طرف نہ اٹھے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں تھی لہذا اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے التفاق کی وجہ سے دنیا یہ محسوس کرے کہ ان کی نگاہ میں بھی وقت اور اہمیت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت و اسباب کی ہے کسی دائی حق کے لیے یہ معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے کہ ایک طرف جو حالات و واقعات ہیں اس کے اعتبار سے جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے معاشرے کے جو اونچے طبقات ہوتے ہیں جو وہاں سرداری یا کسی اور طرح کی سربراہی کے منصب پر فائز ہوں یا ان کے پاس فراوانی ہو دولت کی اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے تو وہ بہت سے لوگوں کے برابر ہو جائے گا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کو حضور نے دونوں کو پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ ان میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے ظاہر بات ہے کہ اس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی اور اس سے یہ ہے کہ جن مسلمانوں پر کافی تنگ ہوا ہوا ہے جن کو ستایا جا رہا ہے اگر کوئی بڑا آدمی ایمان لے آئے گا تو ان کو بھی سہارا ملے گا جیسے کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد جو غربا تھے فقرا تھے اور جو غلام تھے انہیں ستایا جا رہا تھا انہیں کچھ کچھ ریلیف ملا ہے اس حوالے سے ایک طرف تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے اتفاق رکھا جائے تاکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اس سے ایمان کو بھی تقویت ہو اسلام کو تقویت ہو مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے دوسری طرف یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ غربا کا دل نہ دکھے تیسری طرف یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی زیادہ جو ہے مدارات کرتے ہیں اور زیادہ التفاق کرتے ہیں عمرا کی طرف اہم لوگوں کی طرف گویا کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا کی انہی چیزوں کی وقت ہے انہی چیزوں کی اہمیت ہے تو یہ تین طرف کی سمجھیے کہ یہ چکی دو پارٹوں والی نہیں تین پارٹوں والی ہے کہ جس میں کوئی داڑھی جو ہوتا ہے وہ اس مخبصے میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف تقاضا یہ ہے وہ تحریک کا دعوت کا اس جد و جہد کا اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کی طرف التفاق ہو ان کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں تو کام میں سہولت حاصل ہو مدد حاصل ہو لیکن دوسری طرف یہ منفی دو اثرات بھی موجود ہیں تو اس کے مابین جو ہے حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہرحال آپ یہ احتیاط کیجئے کہ یہ تاثر نہ ابھرنے پائے کہ محمد کے نزدیک بھی صلی اللہ علیہ وسلم اصل اہمیت جو ہے وہ دولت مند لوگوں کی ہے فلاں سوچے بفلا کر بہو ذکر اور مت کہنا مانیے ان لوگوں کا یہ جیسا کہ میں نے بارہ کیا ہے کہ دباؤ پڑ رہا تھا سرداران قریش کی طرف سے کہ کچھ ہماری بات مان لیجئے کچھ ہم آپ کی مان لیں گے تو یہاں گویا کہ اس میں پھر متنوع کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافی کر دیا ہے محروم کر دیا ہے آپ ان کی باتیں سنیں بھی مت ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے ولا منت پلّہ کل بہو ذکر نہ تباہ ہوا کان ہو فور ہوتا وہ قری الحق کو میرے رب یہ جو مضمون ابھی ہم نے دوبارہ پڑھا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اکیسویں پارے کی آغاز میں پھر دوبارہ آئے گا کہ جب بھی شدید کشاکش کا دور آیا ہے تو اس میں یہی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں حضور کو اور حضور کے وساطت سے تمام اہل ایمان کو کہ قرآن مجید کے ساتھ تبسک جو ہے اور مضبوط کرو قرآن مزید کے ساتھ اپنے تعلق کو اور گہرا کرو اور اس کو پڑھنا اس کے ساتھ جو ہے اپنے اوقات کا مسل کرنا اس میں اور اضافہ کرو اسی سے تم ان شدائد اور مسائل کا مقابلہ کر سکو گے وقول الحق کو میں رب اور کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں ومن شاہ فلیومن ومن شاہ فلی کو تو جو چاہے ایماندار جو چاہے کفر کرے یہ بالکل وہی بات ہے جو سورت الدہر میں کہی گئی ہے کہ اما شاکرم اما اماں ہم نے پورا اختیار دے دیا اما حدینا ہو سری اما شاکر و اما کفورا یہ اختیار ہم نے انسان کو دیا ہے چاہے شکر گزار بندہ بنے چاہے کفران نعمت کے روش اختیار کرے تو یہاں انداز یہ ہے کہ آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ میں دعوت پیش کر رہا ہوں اب تمہیں ایمان لانا ہے لاؤ کفر کرنا ہے کفر کرو لیکن بین بین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کوئی گیو اینڈ ٹیک کوئی جو ہے کمپرومائز یہ ممکن نہیں ہے کو حق رب ٹیک اٹ اٹ اور لیو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے چاہے اسے چھوڑ دو تو پورے کو چھوڑنا ہوگا قبول کرنا ہے تو پورے کو کرنا ہوگا فمن شاہ ومن شاہ فلی ظالمین نارا ہم نے ظالموں کے لیے کافروں کے لیے مشرقوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے احاطہ بہم سراج کوہا اس کی کناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی وہ کناتوں کی شکل میں آگ ہوگی ان کو گھیرے میں لے لیں گی وہی اس اور اگر وہ پیاس سے جہاں بلب ہو کر پانی مانگیں گے یو آسوائن کل موہ لشل وجوہ تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے کہ جیسے بھول یہ جو محل کے ترجمے کئی کیے گئے ہیں کھول کے تیل کی تلچھٹ لاوا پگھلا ہوا تابا اور پیپ وغیرہ مان سدید ان میں اور وہ اتنا گرم ہوگا یشویل وجوہ کہ ان کے چہروں کو بھول دے گا بے شراب بہت ہی بری شے ہوگی پینے کی بس مرتفقہ اور یہ ان کے لیے ان کی آرام گاہ جو بنے گی جہنم بہت ہی بری آرام گاہ ہوگی اس کے برعکس وہی سائبر چینجز کنٹراسٹ کا اسلوب ان الدین امن و عامر صالحات جو لوگ اور نیک عمل کریں اندی و امن ناسن عملہ ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کریں ان کے اجر کو ہم ضائع کر دیں ان کا اجر بھرپور انہیں ملے گا وہ لائے کر ہوں و عظم تجریم انتہا کے ہوں لدھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہیں وہ رہنے والے باغات ریزیڈینشیل گارڈنس جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی یو اللہ بن اصاور نسا انہیں پہنائے جائیں گے وہاں کندن سونے کے بید بسور سیاب اور خدر بن سند اور ان کو وہ پہنیں گے وہاں پر کپڑے سبز رنگ کے باریک ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے یعنی اوپر کا لباس جو ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا اور جو نیچے کا لباس ہوگا وہ گاڑھے ریشم کا ہوگا مستقین نفیحہ علائق اور وہ وہاں پر تکیا لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تختوں کے اوپر نعمت ثواب کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا وہ حسنت مرتفقا اور کیا ہی خوب ان کے لیے آرام دہ ہوگی پانچویں رکو میں ایک مکالمہ آ رہا ہے دو اشخاص کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں جو بھی اس دور کی تھیں بھرپور دی ہیں مادی وسائل بھرپور دے رکھے ہیں اور وہ اس قدر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اب اللہ کی طرف سے ہٹ کر ان مادی اسباب و وسائل ہی پر جم گئی ہے اس کا توقل اور اعتماد اسی پر قائم ہو گیا ہے ایک دوسرا شخص دنیاوی اعتبار سے مرفع الحال نہیں ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے دنیاوی چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہے وہ اس دولت مند آدمی کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو تمہیں چاہیے کہ ہم تمام چیزوں کے اوپر جو بھی اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا شکر ادا کرو اس کا حق ادا کرو لیکن اس نے اپنے گھمنڈ میں آ کر اسے بہت تف جواب دیا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہوں چہیتا ہوں تم جوتیاں پٹخار رہے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری حیثیت ہی نہیں کہ مجھے تم بھی کہو لیکن یہ کہ اس پر پھر جو ان کے درمیان معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا اس شخص نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے دولت کو اور مال و اسباب کو ضائع کر دے لیکن یہ کہ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میں نے سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کیا ہوا ہے بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پوری دولت کو ایک طریقے سے ضائع کر دیا اور پھر وہ اپنے ہتھیلیاں ملتا رہ گیا کفی افسوس ملتا رہ گیا اور اس نے کہا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا حالانکہ اس پورے رکو میں کہیں کسی دیوی کا دیوتا کا کسی اور آلیہ کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اس رکو میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادہ پرستی کا شرک مادی اسباب و وسائل پر اتنا تکیہ ہو جائے اتنا توکل ہو جائے اتنا اعتماد ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جائے مسبب الاسباب پر سے نگاہ ہٹ جائے اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد اور توکل میرا ان مادی اسباب و وسائل پر ہے تو یہاں گویا کہ اس نے ان مادی وسائل و اسباب ہی کو اپنا معبود بنا دیا ہے تو یہ شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور میں بت پرستی کا شرک بہت کم رہ گیا ہے اب ستارہ پرستی کا شرک کہاں رہ گیا کون لوگ ہیں جو ستاروں کو پوچھتے ہیں اب تو انسان سمجھتا ہے ستاروں تک تو ہم پہنچ ہی جائیں گے ہمارا علم تو پہنچ ہی چکا ہے چاند تک ہم اتر آئے ہیں اور چاند کو کون پوجے گا یہ جو اب ساری پوجا پاٹ ہو رہی ہے وہ تو مادہ پرستی کی ہے وہ دولت کی ہے وہ در حقیقت یا وہ نظریاتی طور پر وطن پرستی ہے اس کا ایک شرک ہے تو یہ اس دور کے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ رکو اس اعتبار سے کہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے تو شرک کون سا کیا اس نے وہ شرک یہی ہے کہ اس نے دنیاوی مال و اسباب اور مادی اسباب و ذرائع کے اوپر اپنے سارے توکل کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیا یہی گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے وزیر رجولین ان کے لیے بیان کیجیے دو اشخاص کی مثال جاننا لحاظ جنت ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے وہ حفظ نہ ہوا بنخل اور ان دونوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے اب دیکھیے کہ انگوروں کی بیلیں ہیں اور چونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو کھجوروں کے جھنڈ جھنڈ کے جو ہے وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کے ماں اس کی انگوروں کی بیلیں ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں وہ جالنا بینا ذرا ان کے درمیان کھیتی بھی تھی یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی بیلیں بھی ہیں اور یہ کہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں پھر تن جنت نے آتکو کو کو اور وہ دونوں باغات اپنا پھل دیتے تھے ولم تسلیم من حوشیا سال ب سال پھل آ رہا ہے سال ہر سال ہو گئے ہر سال پھل آ رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک توکل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے یا اللہ کے عزم سے ہے بلکہ یہ کہ وہ انہی چیزوں کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ دائم ہے اور قائم ہے وہ فجر نہ کھلانا ہو ماں اور ہم نے ان کے ماں بہن ایک نہر بھی نکال دی تھی آب پاشی کا بھی پورا نظام موجود ہے وہ کان لہو سمر اور اس کے میوے بھی تھے یعنی یہ بھی تھا کہ باغ جو ہے پھلا ہوا اس وقت انگور بھی ہیں اور کھجور بھی جو ہے درخت جو ہے لگے ہوئے ہیں اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے جو دادا راجے ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے اس کے پھل کی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی فقال صاحب ہی وہاں گروہ تو کہا اس کے اس نے اپنے ساتھی سے ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں گفتگو کر رہا اکثر و من کمال میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں اب یہ نفری کے حوالے سے میں نے کانا لہو سمر اس کے بیٹے بھی تھے اولاد بھی تھی تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات بھی کر رہا میرے بازو بھی بہت ہیں وہ دخل جنت ہوا وہ داخل ہوا اپنے باغ میں وہ ہوا ظالم النفس ہی اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا ماں تبھی دہا دہی آبادا انہوں نے کہا میں بھی سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے کیا مجھے دھمکا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں تم میری یہ دولت سرب نہ کر گئے دیکھو میں نے کھجورے کس حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز لو کے جھونکے آئے تو وہ میری انگوروں کے بیلوں تک نہ پہنچے یہ گویا کے سینٹینلز کھڑے ہوئے ہیں کھجور کے درخت جو ہیں وہ روک رہے ہیں پھر میں نے یہاں پہ آب پاشی کا نظام ہے نہر چلی ہوئی ہے معذون تبھی رہا جی ابدا میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی یہ کہ برباد بھی ہو سکتا ہے وماظل ساتق آئے متن اور یہ جو تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت کھڑی ہونے والی ہے وہ معذور اف آئے متن میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی ہاں ڈکوسلے سے ہیں کوئی بڑوں سے سنا تو ہے اور یہ کہ ولاق تو الا ربی اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس لاجدن خیرم الکلبا تو مجھے وہاں لازمن ملے گا بہت بہتر لوٹ کر اب اس کے اندر ایک فلسفہ ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا اللہ کے وہ ممکن نہیں تھے اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں چہیتا ہوں لاڈلا ہوں یا اللہ نے مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں میں نے بڑی عمدہ پلاننگ کر کے باغ بنائے ہیں سارا اس کا بندوبست کیا ہے تو یہ میری جو جو صلاحیت ہے یا اللہ کی یہ جو خیر ہے یہ کہاں چلا جائے گا آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹکار گئے ویسے وہاں پٹکارو گے تو ربی اگر فرض ہو ہی گیا ایسا لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف خیر منہا منقلبا تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا کال اللہ صاحب اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے اس کے ساتھی نے وہ وہہار جو ان سے گفتگو کر رہا تھا اکفرتا بلندی خلا کا کمن تو کیا تم نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا سما میں نطفہ پھر پانی گندے پانی کی بوند سے بنایا سما سوا کر اجلا پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا اب تجھے کفر کون سا کیا یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو اور رب کے ساتھ کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے تو چاہے تم اللہ کو اقرار کر رہے ہو لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے لاکن نہ ہو اللہ ربی لیکن یہاں تو میرا معاملہ ہے میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے وہی میرا مالک ہے آقا ہے ولا اشر کو میرا ربی احدا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ اس دخل کا جنم تک کلتا ماشاء اللہ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے باغ دیکھا پھلا ہوا ہے ہرا بھرا ہے ہر طرف بڑا دل خوشکل منظر ہے تو تو کہتا ماشاء اللہ یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ماشاء اللہ یہ جو اللہ نے چاہا جو اللہ نے چاہا یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے لا قوت اللہ بلّہ کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی اللہ ہی کی در حقیقت یہ دین ہے اس کی اسی کی عطا ہے ان طرح نے انا عقل نمین کا معلوم و ولدا اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی جنت تو تو مجھے اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے وہ یورسلا علیہ حسبانہ اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لو کا جھونکا ایسا بھیج سکتا ہے میرا سما آسمان سے فتوس میں ضلع کا کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ ایک ایسا چٹل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے معلوم ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم کا خزاں کا یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے اور اس میں غور یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی اپنا بھی بھیجے کوئی بلا تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے یہ چشمہ خشک ہو جائے فلن تسپتی یا لہو تلب آؤ پھر تو پانی کہیں سے لا نہ سکے تو یہ باغ خود بخود اچڑ جائے گا یہ سارے امکانات ہیں مسبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکلا چور کر دے گا وہ وہی کا بے سمر ہی معلوم ہوتا جو بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا جو اللہ کا دوست تھا اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے جس کو تانا دیا اسے انا و مل کا مادم و والدہ تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے اور یہ جان لیجئے کہ کسی اللہ والے کا من ولی تو ایک حدیث قدسی ہے جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے اور فارسی کا شعر بھی بڑا مزیدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد تا دلے صاحب دلے نامد میں درد کسی صاحب دل کے دل کو ٹھیس لگتی ہے درد اور اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے صاحب دل ہو اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اسے ٹھیس پہنچے تو تا دلے صاحب دلے نامد میں درد ہی قوم را خدا رسوا نہ کر قومیں بڑی رسوا ہو جاتی ہے کسی ایک اللہ والے کی کہ دل کو اگر تکلیف پہنچے وہی اب اس ہمارے ہی اس کا سارا سمر سمیٹ لیا گیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا باغ بھی ختم ہوا اولاد بھی ختم ہوئی فاسبہ وہاں یو کل وہ کفہ ہی فقفیہ تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا جسے ہم کہتے ہیں کفے افسوس ملنا یقل و کفہ علامہ الا جو کچھ ہا جو کچھ خرچ کیا تھا انویسٹ کیا تھا محنت کی تھی کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں باغ کو اس نے لگایا تھا کہاں کہاں سے پودے لایا ہوگا ماں انفاقی وہی اقابیت العلا روشحا اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتیاں کے اوپر کیونکہ جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں وہ ٹٹیاں ہوتی ہیں چھتیاں ہوتی ہیں وہ سب اوندھی پڑی وہ یقول یا ہے لب اشرک میں ربی احدا اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت کیا کاش کے میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا اب یہ کون سا شرک ہے اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا دیوتا کا کسی اور کسی کا ذکر نہیں ہے کسی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا آج کی ہماری ذہنیت جو پوری کی پوری سکو کے اندر موجود ہے ولم تک لہ فیت سرون اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی دون اللہ اللہ کے مقابلے میں وما کانا منتصرا اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ کسی سے انتقام لے کس سے انتقام لے سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے وہ نہ لے کل یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے یہ ولایا ہے واؤ کے زبر کے ساتھ والی کہتے ہیں حاکم کو مالک کو والی والی سے ولایا بنتا ہے ولی کہتے ہیں دوست پشت پناہ اور اس سے ولایا بنتا ہے ولایت باہمی اللہ ولی الدین اور اللہ اللہ اولیا اللہ خوف قرآن یاد ضرور یہ ولایت ہے واؤ کے زیر کے ساتھ اور والی ہونا کسی کا فلاں ملک کا والی فلاں تھا یعنی وہاں کا حکمران تھا بادشاہ تھا تو یہاں کی بادشاہی یہاں کا اختیار ہونا لیکن ولات اور الحق کل ولایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ خیر الصوابم و خیر القبا یقیناً وہی بہتر ہے انعام دینے والا اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے عاقبت کے اعتبار سے وزن لہو مسل الحیات دنیا اور ان کے لیے ذرا بیان کیجیے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے کمائی اللہ جیسے پانی کے ہم نے اتارا آسمان سے فخلا تبھی نبات الارض اس کے ساتھ رل مل کر زمین کا قبضہ نکل آیا فاسما حشیمن تضو ہو گیا اب یہ ایک لمبی بات ہے جسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ لڑ پڑ جاتا ہے پھر دھوپ کے اندر سوکھ کر پیلا ہو گیا پھر چورا چورا ہو گیا پھر وہ چکیل زمین کی زمین رہ گئی تو زندگی کا یوں سمجھیے کہ جیسے فصل لے لیجیے کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں ہل چلایا ہے پانی دیا ہے اب فصل ہے لہرا رہی ہے ہریاول ہے بڑا دل کن منظر ہے کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے پھر وہ پک گئی ہے اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے وہی ویران منظر ہے اور کہیں کہیں جو ہے وہ جو بھی توری کے تن کے کچھ پڑے ہوئے اللہ اللہ خیر یہ جو سائیکل ہے یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے تین مہینے کی ہے چار کی ہے چھ کی ہے سات کی ہے یہی ہے نا لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے ایک بچہ پیدا ہوا اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئی پھر وہ بڑا جوان ہوا قوی ہوا طاقت والا ہوا پھر اس کے اوپر ہیڑ ابھر آ گئی بال میں سفیدی آ گئی چہرے پر جو ہے وہ جھریاں پڑنی شروع ہوئی اس کے بعد پھر اس پر موت وارد ہوئی پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا وہ مٹی تھا اور مٹی میں جا کر مل گیا ایک ہی اسپین ایک چل رہا سائیکل چل رہا ہے یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے فرق اس میں کچھ نہیں ہے اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سبزہ نکل آیا اوپر سے روح آئی ہے اور ہمارے یہ اچھا اس زمین سے نکلے ہوئے ہیں ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے روح اوپر سے آئی ہے زمین شاید نہیں ہے بولے روح میں نمر ربی اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے جو جو نظام ہے یہاں کا اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے مدلم لہو مثلاً حیات دنیا ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجیے کمائی نمز اللہ السماء جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے میں نہیں نبات الارض تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا فاسبہ حشیمن پھر وہ ہو گیا چورا چورا تزرح ریاح کے جنہیں ہوائیں لیے اڑتی ہیں اڑتی پھر رہی ہیں وکان اللہ کل الشعین مقتدرا اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قادر ہے اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی ایسے ہی حیواناتی ہے ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے المال والبنون زینت الحیات دنیا یہ زینت کا رس تیسری مرتبہ صورت میں آیا ہے اور یہ اس کا عمود ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو انا جالنا اللہ زینت نبل پھر آیا ترین و زیرت الحیات دنیا ہے دنیا ابھی دیکھیے کہیں لوگوں کو گمان نہ ہو کہ محمد بھی دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہی پر رجھے ہوئے ہیں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے اس میں اولاد اور مال یہ تمہارے لیے زیبائش ہے آرائش ہے لیکن کتنی دیر کی صرف اس زندگی کا معاملہ ہے اسی کے لیے یہ سادو سامان ہے جو برت لو گے یہ رشتے جو ہیں یہ بھی یہاں ہی کے لیے ہیں آخر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا اللہ کی عدالت میں نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی نہ کوئی بیٹا ساتھ دے گا کل آتی ہے یوم القیامت فردہ اگلی سورج جو ہے سورہ مریم اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے اکیلے اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیس کرنا ہے المال ون زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے بل باقی یا باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں نیکی کوئی کمائی ہے اس تیس سال میں چالیس سال میں پچاس سال میں تو ان کے لیے بقا ہے مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے الباقیات الصالحات خیر الند و رب کا ثواب رب کا ثواب خیر العملہ وہ یقیناً بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بدلے کے اعتبار سے بھی اور توقع اور امید کے اعتبار سے امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ امید اگر لگانی ہے تو اولاد سے نہ لگاؤ امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس کا و ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ وہ یومن وسعال اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وہ ترلر دبار بار اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل ننگی ہو گئی ہے کوئی اونچائی نہیں رہی کوئی نچائی نہیں رہی کوئی اونچ نہیں کوئی کیڑ نہیں کچھ نہیں سیدھی چٹل پہاڑ چل جائیں گے تو آئی بات ہے کہ یہ اونچائیاں ختم ہو جائیں گی وہ حشر نہ ہوں اور ہم ان سب کو جمع کریں گے ولم ولمن نہیں کہا تھا ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے کوئی بھی نسل انسانی کا جو حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساتھ تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب موجود ہوں گے وہ عورت و رب کا سفار و پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے لقنجی کما نا کم اولا مرہ یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے گئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ کب عالم ارواح میں وہ اکٹھے تھے سب کے سب بعد میں جو دنیا میں پیدائش ہماری ہوئی ہے یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر جو ہے یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے تخلیق عمل جو ہے وہ تو ہماری ارواح کی شکل میں ہوئی اور وہ اس شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر اگر کل دنیا کی زندگی پندرہ ہزار برس ہو فرض کیجئے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک تو پندرہ ہزار برس تک جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بیک وقت وہ موجود تھے اس وقت بھی اور بیک وقت موجود ہوں گے قیامت کے میدان میں بھی یہ تو مونا ہمارے پاس کما خلق ناکم اولا اللہ مر جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار بل دام تم لکم ڈال اس وقت ہم نے تم سے و قرار دیا تھا رب کو کالو بلا لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے یعنی ملاقات نہیں ہوگی تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو جی چلا رہے تھے ہم سے ملنے سے اللہ دین اللّہ ارجنا جو ہم سے ملاقات کی امیدوار ہی نہیں ہے اس خیال ہی کو ذہنوں سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضری ہے بوزیا الکتاب اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا وزیا اب وہ اعمال نامہ کیا ہوگا کون سا جوائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا ہر ہر فرد نوع بشر آدم کی ہر نسل کا اس میں پورا کارنامہ زندگی محفوظ ہوگا آپ کو معلوم ہے جیسے کمپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دبتا ہے اور وہ سب آ گیا اور ایک بٹن دبے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آ گیا ایک ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے جیسا کہ میں نے کئی بار کیا ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے آج سے سو برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا کس قدر گہرے ایمان بالغیب کی ضرورت تھی آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اور اس کا جو بٹن ہے جو کوٹ کا آپ بٹن سمجھ رہے وہ ٹیپ ریکارڈر ہے وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تو صورت حال یہ ہو چکی ہے ذرا لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ساری گفتگو سن لیجیے آپ تو یہ ساری ریکارڈنگ ہے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے اعمال نامے میں ہر شے موجود ہے وہ ببود الکتاب اور وہ لا کر اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید اس جگہ پر ہے اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لا کر میدان حشر میں ٹکایا جائے گا ببود الکتاب و فتر المجرمین نہ مشفتی نہ تم دیکھو گے اب مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے کاپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے وہ یقولون اور وہ کہتے ہوں گے یا وائے آئے ہماری شامت مال حاضل کتاب یہ کیسا عمال نامہ ہے لا یغادر سغیرت ولا کبیرتن اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا اللہ مگر یہ تو اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیل کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے کیسا لیا باندھا ماں لا وہ کتاب لاڑ و سغیرتوں کبیرتن اللہ افشاہ وہاں لو ہا میرا ماں پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود ولا یزلم رب کا احدا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں اب دیکھیے یہاں چھ رکو ختم ہوئے ساتواں رکو شروع ہو رہا ہے اور ساتویں رکو کی پہلی آیت سورہ بڑی ساحل میں بھی یہی تھی وہ جدول آدما فصل بالکل ٹھیک درمیان میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی بارہ رکو اس کے ہیں بارہ رکو اس کے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک سو گیارہ آیات ہے سورہ کہف کی ایک سو دس آیت ہے یعنی یوں سمجھیے کہ نہایت حسین متوازن ہر اعتبار سے بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس سورہ بنی سائل اور سورہ کہف کی بہت نمایاں ہے میری ایک کتاب ہے وہ اس میں آخری جو ہے اسی پر بحث ہے قرآن حکیم کی صورتوں کا اجمالی تجزیہ جس میں کہ اس کی نسبت زوجیت کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اگرچہ بڑی اختصار ہے لیکن جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے وہ کس جدول آدم فصل جدول اللہ ابلیس اور جو یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے سامنے سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے کانا من الجن اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بقیہ چھ جگہوں پر نہیں ہے وہ جنات میں سے تھا رب ہی فا یہاں پر اب علت کو ظاہر کر رہا ہے فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سرکابی نہیں کرتا فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا یا فرون لا یاسون اللہ ما امراؤ تو یہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا جنات میں سے تھا کانم نے جن نے فتح عالم رب ربھی تو وہ ڈگل بھاگا اپنے رب کے حکم سے یہ نافرمانی کی اپنے رب کے فرمان کی افت ہوں ضروریت ہوں اور یا تو سوچو اے اولاد آدم کیا تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو اور اس کی نسل کو اس کی اولاد کو اس کے چیلوں چاٹوں کو اس کے ایجنٹوں کو ان سے دوستیاں کاٹتے ہو من دونی مجھے چھوڑ کر میں تمہارا خیر خواہ میں نے تمہارے سامنے سارے فرشتوں کو جھکوا دیا میں نے تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائی تم میری کریشن کا ماسٹر پیس کلائمیکس اور تم بدبختو تم نے مجھے چھوڑ کر دوست بنایا اس شیطان گائی کو اور اس کے ایجنٹوں کو اور اس کی اولاد کو چاہے وہ اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ اس کے سلب سے ہیں اس کی اولاد سے ہیں اور یا یہ کہ انسانوں میں سے ہیں افت تخدون مندونی کیا تم اسے اور اس کے اولیا اور اس کی نسل کے لوگوں کو اس کی اولاد کو ولی بنا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر وہ ہم لکما دوں جبکہ فی الواقع وہ تمہارے دشمن ہیں بے سال ظالمین بدلا کتنا برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر ان کی نفاقت اللہ کی دوستی چھوڑ کر اس شیطان لعین کی دوستی ماں خلق سماوات ولند ولا خلقان میں نے تو ان جنات کو نہ تو انہیں شہید بنایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق کا اور نہ ان کی اپنی تخلیق کا ببا کن تو متخل مد ال اور میں ایسے بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا کرتا یہ جو تم نے ان کو میرے برابر بنا دیا مجھے چھوڑ کر انہیں ولی بنا لیا ان کی دوستی کر رہے ہو آسمان کی اور زمین کی تخلیق میں بلکہ خود ان کی تخلیق میں وہ کوئی اس کے شاہد نہیں ہے وہ یوم یقول نازو شرکا لذیذ نظام تم اور جس دن کہ اللہ کہے گا کہ پکارو ذرا میرے ان شرکا کو جن کا تمہیں زوم ہو گیا تھا تمہیں گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہیں ہے تو وہ پکاریں گے ان کو فلم یس لہم تو انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے وہ جالنا بے نہوم اور ان کے درمیان ہم ہلاکت والی گھاٹی ہائی کر دیں گے خلید ہائی کر دیں گے کہ وہ جو شرکا چاہے وہ چاہے اولیاء اللہ ہی ہوں اور چاہے وہ انبیاء ہوں اور چاہے فرشتے ہوں لیکن وہ کہ خلیج حائل ہوگی ہلاکت کی وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی بات سن کر ان کے ان کی سفارش کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے ورال مجرمون نارا اور مجرمین جو ہیں ظالم گناہ گار کافر وہ دیکھیں گے آپ کو کہ اب یہ ہے جس میں ہمیں جھوکا جانا ہے سزن واقع ہوا اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے ولم ججد انہا مصرفہ وہ نہیں پائیں گے اس سے کہیں بھی بھاگنے کی کوئی جگہ اس سے انحراف کا کوئی راستہ ولاقسنا فی حاضر قرآن سے منکل مسل یہ آیت کی تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر ایٹی نائن ہے وہاں یہاں یہ آیت ففٹی فور ہے لیکن فرق کیا ہے وہاں ہے ولاقس رفنا فی حاضر قرآن منکل مسل وہاں الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے وکان السان و اکثر شعین جنلا ہم نے اس قرآن میں کل مثالیں بیان کر دی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے لیکن یہ کہ وہاں ہے فابا اکثر الناس سے اللہ کا پورا لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ قرآن نعمت ہی پر اڑے رہتے ہیں یہاں فرمایا و کان ال انسان اکثر شعین جدلا لیکن انسان جو ہے تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے جھگڑا بھی کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے تھے یوں ومام آج نمبر چورانوے ہے یہ وہاں مما ناسا خدا تخربہ اور نہیں روکا لوگوں نے کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ استغفار کرتے اپنے رب سے اللہ ہم سنت اللہ وہاں آیا ہے اللہ انکالو ابا صواح بشر رسولہ کہ ان کو ایمان سے روکنے والی ان کا یہ خیال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہاں فرمایا اللہ انتاط یہ سنت اللہ ان کو جو روکا گیا ہے وبا منا ناسا یو منو الحدا یہ جو رک گئے ہیں جب ہدایت ان کے پاس آ گئی کہ ایمان نہیں لا رہے اور استفاد نہیں کر رہے اللہ انتاط یہ سنت اللہ مگر یہ کہ ان پر آ کر رہے گی اب وہی جو پہلو کا جو انجام ہوا تھا وہی ان کے اوپر بھی مسلط ہوگا او یا العذاب و قبولا یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا ومان ارسل المرسلین اللہ مبشرین و منظرین جہاں پہ جمع کے سیزے میں آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں واحد کے سیزے میں آیا تھا آخری رقو میں وما ارسل نا کا اللہ مبشر نذیرہ اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر مبشر نذیر بنا کر یہاں جمع کے سیزے میں وما نرسل المرسلین اللہ مبشرین و منظرین و وجاجر النظیر کفر و بلباط اور یہ کافر جو ہیں یہ جھگڑتے ہیں کفر اور جھوٹ کے لیے جھوٹ کی طرف سے یہ حضور بہل حق کا تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو بچلا دیں حق کو تلا دیں حق کو شکست دے دیں یہ جھگڑ رہے ہیں دلیل بازی کر رہے ہیں مناظرے کر رہے ہیں حجتیں کٹ حجتیاں کر رہے ہیں وہ یواد الن قبل کے لیے ہدو بہل حق وہ تخض آیاتی وبا انضرو ضرور اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انتظار کیا گیا خبردار کیا گیا اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا ہے وہ من ازم و ممن ذکر اب آیات رب ہی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے یاد دہانی کرائی جائے فارض آندھا پھر بھی وہ اراض کرے ان آیات الہیہ سے وہ نسیح ماقدمت یدا اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے کیا کرتوت ہے جو بھیجے ہوئے ہیں اگر تو ایمان لے آتا ان آیات سے استفادہ کرتا اپنے کیے پر پچھتاتا توبہ کرتا اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ وہ من اسلم منظور کے رب آیات رب ہی اسے تذکیر کی گئی نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے فعاد ازانہ اس نے اعراض کیا وہ نصیح ما قدم ادا اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے کیا جھاڑ جکاڑ جو ہے اس نے آکمت کے لیے تیار کیا ہوا ہے ان نہ جاننا قلوب ہی عقیدت کرنے یہ یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں حجاب مستورہ اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے ہیں اتنا جالنا اللہ قلوب بھی مسند ہو ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں وفی آزان بکرا اور ان کے کانوں میں ہم نے سکے پیدا کر دیا بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے وہ ہوں مل الخدا اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے بنا یہ تدو ادھر آبادا تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں یعنی اب ان کے دلوں پر بہت لگ چکی ہے اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ضلالت کا اس کی جو آخری دفعہ ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے وہ رب کل غفور الرحمٰ اور آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے بہت رحمت والا ہے لو یو آخر ہوں دماغ کا سب آج جہوں اگر وہ جو کچھ بھی ان کی کمائیاں ہیں جو کرتوت ہیں ان کے اوپر فوراً معاوضہ کر لیتا تو تو بہت جلدی ان کو عذاب جو ہے بھیج دیتا اس سے پہلے آ چکا ہے پھر زمین کے اوپر تو کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہتا اگر فوری طور پر انسان کو جو ہے سزا دے دی جائے لاجل لہم العذاب کو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جلدی دے دیتا ان کو عذاب بل لہم معید نہیں ان کے لیے ایک وقت ہے وعدے کا وقت ہے جو معین ہے نہیں یجد مندو نہیں معلا وہ اس سے کہیں سڑکنے کی جگہ نہیں پائیں گے جب وہ اجل آ جائے گی جب وہ معید آ جائے گا جو وعدے کا وقت آ جائے گا پھر جیسے پہلے ہم پڑھ چکے یس پر نمونہ بنا یس نہ آپ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے وطل کا قرآہ حلق ناوم لمبا غلب اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کا کہ ذکر ہم قرآن مجید میں بار بار کر چکے ہیں یا احقاف کے اندر جو لوگ آباد تھے اور یہ جو ہجر میں لوگ تھے اصحاب العقا تھے وہ امورا اور صدون کی بستیاں تھیں بطیل کا قرآہ حلق ناحم لمبا غلب ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی شرک کی اور کفر کی روش اختیار کی وہ جالنا لے کی معاہدہ اور ان کی بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت معین کر دیا تھا اس وقت معین سے پہلے عذاب ان پر بھی نہیں آ سکتا تھا کال موسا نے فتح اللہ ابرہ مال بحرین ام دیا حکمہ اب یہ دو رکوع ہے کہ جن میں حضرت موسا علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے اور وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے کچھ عرصہ اس کے پاس رہو ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسا علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے تین برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام قرآن میں ان کا نام نہیں ہے یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک انگلش کو تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے وہ حضرت خضر ہے واللہ عالم اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے لیکن یہ کہ حضرت موسا علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روئے عرضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے لیکن اس کے لیے پھر ذرا تعلیم اور تربیت اور تعلیمن اب انہیں کہا گیا کہ فلاں ہمارا بندہ فلاں جگہ جاؤ تمہاری ملاقات ہوگی اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو اب اس کے لیے حضرت موسا نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ یوشا نون ان کو ساتھ لے کر وہ اس خان نے فتح ابراؤ لا آپ لوگ مجمال بحرین اور جب کہا موسا نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشا نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمال بحرین تک یہاں پر کہ دونوں دریا مل جاتے ہیں امزیا ہو کو یا پھر میں چلتا رہوں گا چاہے وہ مجھے سینکڑوں برس گزر جائیں میں چلتا رہوں گا بتایا گیا تھا مجمال بحرین پر وہ ملے گا اور خاص نشانی اس کی بتا دی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں اب مجمال بحرین پر بھی اختلاف ہے ایک کا تو خیال یہ ہے وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو ریڈ سی ہے اس کی جو دو کھاڑیاں ہو جاتی ہیں تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریا نیل آتا ہے مصر میں تو یہ سوڈان سے آتا ہے تو دو دریا مل کر یہ دریا بنتے ہیں اب نیل الازرق اور اب نیل ابیز ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک بھی نیلے رنگ کا پانی ہے یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے دریائے سندھ جو تربیلا سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہے اور جو دریائے کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے تو وہ پانی گدلا ہے اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے رگلے رنگ کا اور یہ صاف صاف پانی جو ہے دریا سندھ کا چل رہا ہے تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے نیل جو ہے نیلا نیل اور سفید نیل از نیل اور از نیل الابیس وہاں پر پہنچے ہیں کہیں یہ جو سمجھیے خرطوم کے آس پاس کہ میں اب چلتا جاؤں گا فلما بلغا مجمع بین ہما جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نسیا ہوتا ہما یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا تاکہ تمہارے وہ غذا کا کام بھی دے گی اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے بتانے کے لیے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی جب وہ پہنچے ان دونوں کی مجمع کے مقام پر نسیہ ہوتا ہوما تو وہ بھول گئے اپنی اس مچھلی کو فتحد سبیل ہو ہوں پھر باہر فرابا اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر حالانکہ بھنی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی پلما جا بزا اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشا ابن نور انہوں نے دیکھا ہے اپنی راستے کہ یہ معاملہ ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت علیہ السلام سے بھول گئے پلما جا بزا جب وہاں سے آگے نکل گئے کالا نے فتح آتے نہ غدا نہ انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا خادم سے کہ بھائی ہمارا وہ کھانا لے آؤ ناشتہ لے آؤ لقد لکیر من سفر نہ ہضا نصبہ اب تو اب ہمیں اس سفر سے کوئی تکان تاری ہو گئی ہے ایگزاسٹ ہو رہی ہے اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا کالا رہے تھے اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے فینی نصیت الحوت تو میں اس مچھلی پر نگاہ رکھنا بھول گیا اس کی حفاظت کرنا بھول گیا وما انسانی ہوئی شیتان اور اور شیطان نے مجھے بلائے رکھا کہ میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا وہ تختہ قبیلا ہوں وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا کالا کا ماں نہ ہوئے اب حضرت موسا نے کہا اسی کے تو ہم تلاش ہوئے تھے یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر اب چلو واپس وہیں فرتدا سارے ہما کا تو وہ اب لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے کیونکہ وہیں پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی تھی ابدم ندا دینا اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو ہاں نندنا ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے والم نہ علما اور اسے علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے یہ علم لدنی ایک اصطلاح ہے جو یہیں سے لفظ خود کیا گیا ہے ایک علم وہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تفسیر پڑھی ہے عربی پڑھی ہے پڑھی ہے فقہ پڑھی ہے یہ علم حاصل ہو رہا ہے یا جغرافی پڑھی ہے تاریخ پڑھی ہے ایک وہ علم ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی مادی طور پر دنیاوی اعتبار سے کسی تحصیل علم کی مشقت سے گزرے ہوئے اس کو علم لدنی کہتے ہیں لدن کہتے ہیں نزدیک لدن اللہ لدنی ہم نے اپنے پاس سے اپنے خاص خزانہ فضل سے خاص خزانہ فیض سے اسے علم عطا کیا تھا ہم نے اسے رحمت دی تھی رحمت بوسا ان سے کہا بوسا نے حل اتبع کا اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں اور علم کا اشد لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے اور جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی آپ بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی ہے کالا ان لن مایا انہوں نے کہا دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے والا معلوم تو بک خبر آؤ کیسے صبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے تمہیں تو بات بڑی غلط لگے گی عجیب سی لگے گی کالا ستحد ان شاء اللہ صابرن حضرت موسا نے کہا کہ نہیں ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے میں صبر کروں گا وہ لاسی نہ کامرا اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اب دیکھیے یہاں انشاءاللہ صبر کے ساتھ تو آ گیا ولا آسی کا امرا آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی یعنی یہ کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے ولا تقول شینی فائلوں غالے کا غدن اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے جو اب پڑا اسی صورت میں حضور سے کہا گیا تھا کبھی نہ یہ کہیے گا یہاں بھی کہتے ہیں ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا کالا فنی تباہ کرنی اب یہ حکم ہے ان کا انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو رہنا چاہتے ہو فلاں تسلی ہم شعین تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا حتہ جیسا نقل ہو ذکر یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے دیکھتے رہو آبزرو کرو چپ رہو خاموش رہو میں جب مناسب سمجھوں گا جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے فن طالبا اب وہ دونوں چلے گویا کہ حضرت موسا نے وہ بات مان لی حتار سفی پھر سفینت یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں کھڑا کہا اب ان صاحب نے یہ جو صاحب موسا نے کہیں یا حضرت خضر کہیں انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کالا فرق کہ اب حضرت موسا علیہ السلام کہاں خاموش کرنے والے تھے اتنا غلط کام کر رہے ہو تم ساری کشتی کو ڈبونا چاہتے ہو کیا تم نے توڑ ڈالا ہے پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو تاکہ غرق کر دو اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو جی جیتا شعید امرا یہ تو آپ نے ایک بہت غلط کام کیا بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سرزد ہوا ہے لن عالم عقول صبرا انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے تو اصل بات سمجھ لیجیے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت کام کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی بظاہر کوئی شے ہمارے لیے بری ہے اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالا اور شیون کا معاملہ اختیار کر دیتے ہیں آسان تک رہو شعین وہ ہوا خیر اللوم آسان تو ہی مشین وہ شر الم و اللہ عالم ہوم یہ ہے اصل میں وہ بات جو سورہ بکرا میں ہم نے پڑھی تھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حقیقت میں تمہارے لیے وہ مضر ہو اللہ جانتا تم نہیں جانتے تو تفویض العمر ہونا چاہیے اللہ کی طرف ایسا جو تجھے میرے لیے پسند ہے لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہے تو جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے تنفیز کرتے ہیں تو یہ شریع احکام نہیں ہے یہ تکمیلی احکام ہے کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرا مر گیا اب وہ تو چیخ رہا ہے ماں بھی چیخ رہی ہے بہن بھائی بھی چیخ رہے ہیں اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سہان روح ہوتا اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے لیا ہے لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونا تھا تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی بے یا کل خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنیس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں اس کے لیے یہ تین واقعات ہیں جو دکھائے گئے کال تو آخر بیمار نسی تو ولا تر امری اسرا تو انہوں نے کہا حضرت ابوسا نے عرض کیا لا تو آخری بنا نس مجھ سے معاوضہ نہ کیجیے اس پر کہ کہ میں میں میں بھول بھول گیا گیا نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا ولا تر بن امری اسرا اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ کیجیے ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ کہ میری غلطی کے اوپر کی جاؤ اب یہاں سے بلکہ ذرا یہ نرمی کیجیے فن پھر چلے دونوں حتائزہ رقیہ غلام القتل ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اس نے قتل کر دیا اس کو حضرت نے کالا قتل بغیر نفس حضرت علیہ السلام پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہو لقت جیتا شعیت نکرا یہ تو آپ نے بہت ہی نامہ قل حرکت کی ہے کالا الم عقل لن فتح معیا صبرا اب انہوں نے بھی ذرا ڈانٹ کے انداز میں کہا علم اقول اکل کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے کالا ان سال تو کام وعدہ فلا تو صاحب نہیں حضرت موسا نے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے اب اگر تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہو جائے دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا فلاں صاحب نہیں پھر یہ کہ میں اپنا راستہ لے لوں گا قد من لگن عذرا میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں یعنی خطا میری ہے فن تلقا پھر چلے کاما اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں مسافر جیسے ہوتے کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں مسافر ہیں آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے فاباؤ یہ ہوا تو وہاں کی بستی والوں نے وہ ایسے کچھ کٹور اور شکی لوگ تھے انکار کر دیا ان کی ضیافت سے انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا فرما فیحا جی دار وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار یورید کہ بالکل گرنے کو ہے ٹوٹنے کو ہے گرنے کو ہے تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا بنا دیا اور سیدھا کر دیا مضبوط کر دیا قال روشے کا اللہ علیہ اجرا تو حضرت بوسا نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اتنے نہ لوگ انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا ان کی نواز سیدھی کر دی نہ تخست آ گیا آپ اس پر اجرت کر کرتے ان سے اور یہ جو اجرت سے جو ہے بہرحال ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے فراق کو بینی و بینک کا بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے کب تعویل معلوم علیہ صبرا اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ صبر نہ کر سکے اما سکینہ جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے فکانت مساکینہ یا فی البر تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں جیسے کشتی ہے ادھر سے ادھر اتار دیا دو دو پیسے لے لیے ایک ایک پیسہ لے لیا یہ مزدوری کر رہے ہیں ان کے لیے گویا کہ کمائی کا ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے تو عیبہ میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیبدار دار کر دوں وہ کانا براہ ہوں ملک یا و کلّہ سفیرت قصبہ جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا حاکم تھا جو ہر کشتی کو کہ جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے اس کو جو ہے کنفسکیٹ کر رہا ہے جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ ویگن جو ہے وہ پولیس والے روک لیتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کر رہا ہے ان پر یا خود کل سفید قصبہ اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی چھوڑ دے گا تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے پوری تختی جا رہی تھی تو میں نے ایک تختہ جو اس کا جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے اس کشتی کو نہ لے تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بن جائے ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی تھی تو میں نے ان کی خیر کے لیے کیا ہے جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے محمد غلام اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے نوجوان کا مومن اس کے والدین بڑے نیک اور سالے والدین دونوں کے دونوں فاخشینا و کفرا اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں بڑے شرارتی قسم کے جین اس کے اندر ہیں اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سوہان روح بن جائے گا یورکا ہما تو جانم و کفرا ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو عاجز کرے گا ستائے گا فا عرب نہ یوگ دلا ہوما رب ہوما خیر من ہو زکاتم واقرب رحما تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے اس سے بہتر اولاد اسے دے بیٹا دے دے کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو جو ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکے تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں یہ گویا کہ تقریبی امور ہے جو ہو رہے ہیں یہ تشریح امور نہیں ہے تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اور میں یہ تقریبی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق اور یہ حقیقت رحمت ہے جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا جس دن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا محمد جدار اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے فقانہ غلام تھے تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہے جو جو شہر میں رہتے ہیں وکانہ کہوں کنز الرحما اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے وکانہ ابو ہما صالحہ اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا باپ نیک تھا وہ جو سمجھئے کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی کا وقت آ گیا بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس نے کچھ اپنی پونجی جو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے دیوار اگر اس وقت گر گئی ہوتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں تو لہٰذا یہ لوگ جو ہے مستی والے کتنے نا ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے وہ کیا یتیموں کے اس مال کی رکھا لحاظ کریں گے وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے تو میں نے وہ دیوار بنا دی ہے کانا ابو ہوما صالحہ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا فارادہ ربوں کا شدہ ہوا تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں اپنی پوری جوانی کو پختگی کو بلوغت کو پہنچ جائیں بھائی تخلیقہ قرضہ ہما اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں رحمتم من ربک یہ تینوں امور آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہے بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہے تو دنیا میں جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں یہ حقیقت ہے دنیا کے اعتبار سے ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے حوالے سے ہی دل گرفتہ ہو گئے رنجیدہ ہو گئے نقصان ہو گیا یہ ہو گیا ہاں اے کے پیر جوان تھا ابھی عارف کیا چہرہ بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور مرثیوں پر مرثیے کہے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ خیر ہے اسی میں بھلائی ہے تو بندہ مومن کا کام کیا ہے تفویض الامر اللہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے راضی برضائے رب جو اللہ کی طرف سے آیا کہ ہر کے ماریخ اے الطاف رحمت ربک یہ سب کچھ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے وما فالتو اور امری یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے میرا فیصلہ نہیں ہے یعنی یہ جو بھی تھے چاہے فرشتے تھے اور چاہے کوئی ایک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت لمبی زندگی دے دی ہے چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آ گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ طویل زندگی دے رکھی ہے کوئی بھی ہے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وہ در حقیقت کارکنان قضاء و قدر کی فوج میں ریکروٹ ہو گئے وہ جو فیصلے کر رہے ہیں جس کی تنفیز کر رہے ہیں اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے وہ تقوینی امور ہے اللہ تعالیٰ کے دال کا تعویل و معلوم کشتے علیہ صبرا یہ ہے تعویل یہ ہے اصل حقیقت یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسا تم صبر نہ کر پائے اب اس کے بعد جو ایک میں واقع آ رہا ہے ذوالقرنین کا اس میں میں تھوڑی سی تمہید بیان کیے دیتا ہوں کہ تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کرنین کون ہے یہ کون ہے یہ سمجھئے کہ اس صدی تک تقریباً تیرہ سو برس تک ہمارے مفسرین ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہو رہا ہو جتنا بڑے بادشاہ کا ذکر ابھی ذورکردین کے حوالے سے آئے گا تو لہٰذا لوگوں نے یہ سمجھا عام طور پر کہ سکندر اعظم یہی معلوم تھا سکندر بہت بڑا فاتح تھا وہ مقدونیا سے چلا یونان سے اور دریائے بیاس تک آ گیا کتنا بڑا تو اس کو لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار جو ہے جو سکندر کی معلوم ہے اس کی کوئی مناسبت ذوالکردین کے اس کردار سے نہیں ہے ذورکردین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے اور ایران اس وقت دو ملکوں پر منقسم تھا اب بھی اگر ابھی کبھی نقشہ دیکھیں گے تو ایک علاقہ جو ہے ایران کا وہ تو ہے جو خرافان کا حصہ ہے جو اصل ایران ہے اس کو بھی یوں سمجھیے دو حصوں میں ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے پارس کا لفظ بنا ہے اور دوسرا مادہ تھا میڈیا یا مادہ تو یہ ایک شخص ایسے ابھرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھیے کہ جو ان کا ایک سنہرا دور ہے اور ان کی عظمت و سطمت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں اس لیے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے نسل پرست ہے ان کے اندر اپنی تاریخ پر اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو فخر ہے تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے اور وہ جو ہے ظلم کرنین یہ نقب ان کا ہو گیا تھا اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکو میں آئے گی قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ ذو ذلقرن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کہ خسرو یا سائرس اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا چنانچہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ حد پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے جب شہنشاہ ایران اس وقت جب کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی انہوں نے ڈھائی ہزار سالہ برسی منائی تھی انہی کے خسرو کی سائرس کی ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا کھدائی پر اس مجسمے میں وہ دو لگے ہوئے تھے سینگ بھی اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تصویر لکھی ہے اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آئی ہیں اب یہ تقریباً یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبوک نظر نے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر اور نبو کا نظر عراق کا بادشاہ تھا اس مڈل ایسٹ کو ذہن میں رکھیے کہ میڈیٹرینین کے بالکل ساتھ ہے ملک شام اور شام ہی کا ایک علاقہ فلسطین ہے اس وقت جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل اور شرق اردن اور ویسٹ بینک اور لبنان یہ سب مل کر جو ملک بنتے ہیں در حقیقت یہ شام عرب ہے یہ شام ہے پھر اس کے مشرق میں یہ عراق ہے عرب یا عراق ہے اور اس کے مشرق میں پھر ایران ہے تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر تباہ و برباد کیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا کیپٹیویٹی کا دور ان کا تقریباً ڈیڑھ سو برس کا ہے لیکن اس عرصے میں ایران میں یہ شخصیت ابھری کیا خسرو کی یا سائرس کی اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا بیبیلونیا کو اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس جاؤ اپنا یروشلم آزاد کرو اپنے جا کر آباد کر لو دوبارہ تو گویا کہ یہ محسن ہیں ان کے غلطین جو ہے ان کے محسن ہیں جن کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیبیلونیا یعنی عراق کی کیپٹیویٹی جو اس کی اسارت کا دور تھا اس کو ختم کیا آزادی ملی اور پھر یہ واپس آئے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں اثر نو اس شہر کو بھی آباد کیا اور ہیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا اس اعتبار سے ذوالقرنین نین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک معروف شخصیت ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کو نے پھر ایران کی اور پہلی حکومت کو کنسالیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی پھر ان کی فتوحات کے تین دائرے ہیں مغرب کی طرف میڈیٹرین پورا علاقہ فتح کر لیا مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے یہ سارا سارا کا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا ہے بلوچستان مکران یہ پورا علاقہ انہیں فتح کیا ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی بحیرۂ کیسپین جو ہے اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے بحیرۂ اسود ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی تین لشکر نکلے تھے مسلمانوں کے جزیر نما عرب سے ایک لشکر شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے ایک لشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے اور ایک لشکر سیرا شمال کی طرف گیا ہے اور کوہ تک جو ہے جس کو پوکیشیا کہتے ہیں وہاں تک کی فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے تو تقریباً یہی سمجھیے کہ ایک بلو پرنٹ تھا جو کہ ہمارے اس دور خلافت راشدہ سے یہ سمجھیے کہ لگ بھگ کوئی دو ہزار سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے یا بلکہ اس سے کم وہ ڈیڑھ ہزار سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ ذوالقرنین کر نین جو ہے یہاں پر ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے لیکن نیک آدمی تھے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں یا ان کے داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے اور پھر یہ صحرا میں رہے روپوش اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی ہی کی تعلیم ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زردش جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہو اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح ایک بندہ مومن اس کا کردار ہے یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں ایک فیصد بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکمران کے اوپر جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے ان پر منطبق نہیں ہوتا یہ انہی کی شخصیت ہے بھیا سلون کا دل کردین اور نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذلقردین کے بارے میں کل ساتلو علیکم انہوں ذکر ان سے کہیے میں ان تمہیں اس کے بارے میں کوئی حالات بتاتا ہوں انا مکنہ لہو فی الارض ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا غلبہ عطا کیا تھا وہ آتے نہ بالکل نشین سببا اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان وسائل و ذرائع تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے فاطمہ سببا تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف حتائزہ بلغ مغرب شمس یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا جب میڈیٹرین کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم آگے تو سمندر ہے اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے تو یہ گویا کہ مغرب الشمس بن گیا ان کے لیے وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ اذا بلغ مغرب شمس وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ وجہ ترفی حل تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلا سا ہے یہ ایجین سی وغیرہ جو چلاتے ہیں یہ بہت گدلے سے پانی کے ہیں وہ وجہ ان قوما اور وہاں انہوں نے قوم کو پایا پایا یہ دیے اس قوم پر انہیں فتح ہوئی جنگ ہوئی انہوں نے ان کو شکست دی اور وہ قوم گویا کہ ہم ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی ذوالقرنین ہم نے کہا ذوالقرنین سے اب یا تو یہ کہ یہ شاید نبی ہوں اللہ عالم تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے براہ راست ان کو وہی کرنا لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وہی آیا ہے تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صورت حال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے اللہ یاد الکمان تو زبا و ایمان تک فیم یقین کہ یا عید القرنین تمہیں پورا اختیار ہے چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو عذاب دو ستاؤ انہیں یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو کہا انہوں نے کہا اما من ظلم جو کوئی ظالم ہے بے انصاف ہے ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو فصوف سما ہوب الارب بھی ہو عذاب بکرا تو اسے تو ہم عذاب دیں گے سزا دیں گے اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے برا عذاب سخت عذاب وہ اما من آمنا وابل صالح اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر اللہ کو مانیں گے وہ عامل صالح اور عمل کریں گے جزا الحسنہ تو اس کو ہم اچھا بدلا بھی دیں گے بس و لہو بن ابر نا یسرا اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے جو بھی جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے ثم مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا اذا بلغ مطلع الشمس یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچ گئے اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک کتنی دور تک آئے ہیں واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ مطلب یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے مطلع الشمس تو وہاں جب پہنچے قوم لم تصلوں لهم من دونها سترا تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے یعنی یہاں کے جو قبائل تھے گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر یہ وحشی قبائل تھے ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا یعنی گھر جو ہوتے تھے اس میں دیواریں کھڑی ہوتی تھیں یہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے یہ میرا گھر ہے تمہارا گھر ہے گھر میں چھت وغیرہ کا بھی کوئی تصور امتحان نہیں تھا ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء دور کی علامت ہے تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے کزالک ایسا ہی ہوا وہاں بھی یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلب انہیں دیا فتح دی لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سب سزا دیں گے وقت احتنا بیمار لدے خبرا اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے جو ماجرا وہاں ہوا سم بہ سببا اب یہ تیسری آ رہی ہے سم بہ سببا پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی یہ شمالی مہم ہے حتائزہ بلغ بین سدین یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے دو سد دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے یہ سمجھ لیجیے بہرا کیسپیئن داہلی طرف ہے مشرق میں اور بلیک سی دی بحر اسود اس کے درمیان یہ سلسلہ کو ہے اور یہ پیرل چلتے ہیں دو دو اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے تاخت و تاراج کرتے تھے لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے اذا بلغ بین سدین جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان وجد مندو ہندو نے ماں قومن تو انہوں نے پایا ان دونوں کے مرے ایسے لوگوں کو لا یادو نہ قولا یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن کو بات سمجھتے نہیں تھے یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب اپنی ایک ارزداشت پیش کی کالو یاد القید انہوں نے کہا کہ عید القدین ان نہ یاجوج و ماجوج فی یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد بچانے والی ہیں فہل نہ جانو نہ کا خرجن تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں اللہ اللہ و ہوں سدا اس کے عوض کے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں ایک دیوار ہائی کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے یعنی درے کو بند کر دیا جائے یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی پانی یہاں جمع ہو رہا ہے تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ یاجوج مایوس سے کیا مراد ہے حضرت یافس علیہ السلام جو تین بیٹے تھے حضرت ابو علیہ السلام کے سام حام یافس سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے پھر قوم آج بھی سام ہی کے نسل کی ایک شاخ تھی قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینس کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کا میدان اور فلاں میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ ہے وہ ہے تقسیم کر دیتا ہے شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز یہ انہی کی نسل سے ہیں اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ پھر وہاں سے وہ اتر کے اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں اینگلو سیکسنس جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا سہرائے گوبی اور پورا چین اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک یہ یافس کی نسل ہے یافس کے جن بیٹوں کے نام تو رات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک ایک دو نہیں ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے توبال بھی ہے ماسک بھی ہے ماسک ایک شخص کا نام ہے اور ماسکو ہو سکتا ہے کہ اسی اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے بالٹک اسٹیٹ توبال توبال ان کے بیٹے کا نام تھا یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں واگ اینڈ جاجود ماجود یہ بھی انہی کے بیٹوں یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہے اور یہ تاخت و تاراج کرنا لوٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ جو سیلاب آیا تھا کلونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنس تھے یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں یہ بھی جاجوج اور ماجوج کی نسل ہے ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر یہ کالونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا کولونائز کیا اب اگرچہ ان کی وہ مثال ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے وہ واپس چلے گئے ہیں ان ڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں ابھی ان کے جو ملٹی نیشنل ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے ان ڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نظور ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے سب مسلمان ہوں گے اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے چائنا وغیرہ سے ہی چینی سے آرم ڈان جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی یورپین پاور ساری ہوں گی کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر وہ پیدا ہوں گے مجدد ہوں گے اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی مشرق سے آئیں گی اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی تو ان میں چونکہ تفصیلی اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آرا بھی سامنے آئیں گی تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اس وقت بھی وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے کالو یاد کرنے ان اور و مف سے دونوں وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا یہ سورہ انبیاء کی آیات ستانوے اٹھانوے ہے فتحت و ماجوج فتح وخترب الواز فائزہ النزین کا فروغ اب زیادہ دور نہیں ہم سورہ انبیاء بھی قریب ہی آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ جو ضرورت کے سامنے آیا ہے تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں ایک بند باندھ دیں یہاں پر کالا ماں کرنی فی ہے ربی خیر اب دیکھیے ان کا کردار ہوگا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے دولت دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں بے قوت مجھے مین پاور فراہم کرو باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سب تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے تو محنت کے ذریعے سے مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو اج البین کو بین ہوں ندما میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا آتونی زبر الحدید لاؤ میرے پاس تخت لوہے کے حتہ ازا ساوا بین صدفین یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا بھر گیا وہ جو لوہے کے تختے جو ہے اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں حتائزہ ساوا برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی کالن فکو اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے وہ دہ بھی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے حتائزہ جہاں نارن جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے کالا آتون علیہ کترا تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کے ہوا اس کے اوپر وہ دوں تو اس طریقے سے گرین فورس کنکریٹ سے بھی دس گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں دیوار تو موجود نہیں ہے یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا اس کے ساتھ اس کی لمبائی پچاس میل اور اس کی اونچائی انتیس فٹ اور دس فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند ان سے بھی بڑی یہ تھی سد تعبیر کی گئی اسد العلی کہلاتا اسوان ڈیم جو ہے جو مصریوں نے بنایا تھا بہت بڑا ڈیم اسد العالی اونچی دیوار تو ہمارے ہاں یہ تربیلا اور منگلہ یہ سب کیا ہے یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں دریا سے آ رہا تھا وہاں آپ نے دیوار کھڑی کر دی پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی وہ یا گھرو ہو تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو اس کے اوپر سے آ سکیں گے نہ چڑھ سکیں گے وہ مستع لہو نقبہ نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے نقب لگا سکیں گے اعلح رحمت من ربی یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے میرا کوئی کمال نہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے فیضا جا واد ربی اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جا لہو دکا وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزا ریزا کر دے گا ختم ہو جائے گی دیوار اب وہ دیوار وہاں موجود نہیں ہے وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے اب اس کے کوئی آسار باقی نہیں رہے بس آسار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہاں وہ دیوار ہوتی تھی جس سے یہ میں نے ڈائمینشن آپ کو دیے وکان آباد اور ربی دی ہفتہ اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے سچ ہے پورا ہو کر رہے گا وہ ترکنا باز یوم یمو جو اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے یہ جو کچھ ہونے والا ہے قرب قیامت سے پہلے جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں اور یہ جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے یہ پورے پورے دریا اور پورے پورے سمندر پی جائیں گے ہر چیز کھا جائیں گے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو کتا بلی ہر شہر جاتے کوئی نہیں چھوڑتے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہوئے کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کوئی کھا جائیں تو کتے کو بلی کو سانپ کو بچھو کو ہر چیز کو کھا جائے تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعی تک یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں کنٹینڈ ہے ایک طرح سے لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں ہر پہاڑ کی اونچائی پر بالکل حجبی حجبین سلون نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ نقشہ بین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب سکسٹی ٹو میں وار ہوئی نیفا میں جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کے چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے waves after waves of Chinese soldier coming down the slopes لہروں کی طرح موجوں کی طرح چلے آئے ان کے اتنے آدمی ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے ہم تو سیوٹیوں کی طرح جو ہے بلوں کے اندر گھس جائیں گے ایٹمک وار وارچیئر کے بعد تمہارا تحس نحس ہو جائے گا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے وہ یہ کہیں گے اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعی آخری جو جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجوج و ماجود ہوگا وہ لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا وہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی یاجوج ماجوج اگر آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے چند سو سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا یہ کسی ایک پورے نسل کا نام ہے وہ ترکنا ہوں یوم یمو جو فی بازن وہ رفیق سور اور پھر سور میں پھونکا جائے گا فجما نہ ہوں جمع اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے وہ جہنم یوم دن دل کافرین عرضا اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے یہ ہے تمہارا انجام یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے الزین کانت آئین فی ذکری وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھیں پردہ پڑا ہوا تھا ان پر ہم یاد نہیں تھے بس دنیا سامنے تھی مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے اسباب پر سارا بھروسہ تھا مادی اسباب و وسائل مادی نعمتیں مادی مال و اسباب مادی چیزیں جو ہیں یہیں کی چمک دمک یہی کی رونقیں یہی کی شان اور شوکت اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وکان العالفی السم آ اور وہ سماج سے بھی محرمند نہیں رہے تھے اب سن بھی نہیں سکتے تھے احوانوں کا سب سننا سنتے تھے اب یہ آخری رکو آ گیا سورہ مبارکہ کا اس میں یہ مضمون ایک اور تیکھے انداز میں آ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب انسان گم ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہی سب سے بڑی گمراہی ہے اور یہی سب سے بڑا کفر ہے اور یہی سب سے بڑا دجل ہے کہ دنیا نے آپ کو آخرت سے کافی کر دیا دنیا نے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا یہ دنیا اور اس کی چمک دمک سے آپ اتنے متاثر ہوئے گرمیدہ ہوئے اور اس عروس سے ہزار داماد کے ایسے عاشق ہوئے کہ آپ اللہ کو بھول گئے یہ دجر ہے اصل دجالیت یہ ہے اصل باقی ایک شخص سے دجال ہوئے ایک الگ جگہ ہے اپنی جگہ پر جس کا فتنہ آنا ہے اور اس کے ذمن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میری کچھ تحقیق ہے لیکن میں ابھی اس کو روک رہا ہوں مزید اس کی توثیق جب مجھے ہو گئی تو پھر میں وہ باتیں بیان کروں گا اس لیے کہ اس مسئلے میں علماء کے مابین کافی شدید اختلاف ہے نظین کفن عبادی اولیا کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے عیسا میرا بندہ ہے کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا عبد القادر جیلانی میرے بندے ہیں کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے کیا تم نے سمجھا میرے بندوں کو وہ میرے مقابلے میں مندونی اپنا حمایتی بنا لیں گے ان آتدنا جہنم علی کافری نے ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں الحمد لبے کو مل اکثرینا یہ ہے اس صورت کا عمود جو میں نے کہا تھا کہ پہلے رکو کے اندر انا اللہ نبل وحم الم احسن عملہ یہ سمجھیے کہ ایک کھوٹا تو وہاں گڑا ہوا ہے دوسرا کھونٹا یہ ہے کوئی حل کیا ہم کو یہ بتائیں اپنے عمل اپنی محنت اپنی جد و جہد بھاگ دوڑ اپنی سعی جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے محنت تو ہر ایک کر رہا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کلو نفسی یما نفس ہو ہر انسان صبح ہوتی ہے تو اس کے بعد سے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے اپنا وقت بیچ رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے اپنی انرجی بیچ رہا ہے اپنی اور ذہانت بیچ رہا ہے شام تک بیچتا رہتا ہے اپنے آپ کو کچھ کما کر لاتا ہے بیچ کر اپنے آپ کو کچھ لے کر آتا ہے تو یہ انسان جو ہے اس درجے اپنے آپ کو دنیا کے لیے انہوں نے بیچ لیا ہے اور ہم اتر اسی کے لیے گم ہو گئے ہیں لیکن اس بیچنے میں انہیں نفع کچھ نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے سب زیادہ خسارے میں کون ہے الزین حیات دنیا جن کی بھاگ دور سیو جوہ دنیا ہی میں دل ہو کر رہ گئی آخرت مطلوب ہے ہی نہیں وہ تو ایک زمینہ سے لگا ہوا ہے مسلمان ہے سنا ہے والدین سے روزہ رکھنا اچھا کام ہے روزہ فرض ہے روزہ رکھ لیا ہے مطلوب کیا ہے آپ کا اصل بات تو یہ ہے جو ضرور اسلام میں نے کل نوٹ کرایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں من کانا یرید العاجلت عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم یسلاہ مضموما مدھورا ومن اراد الاخرت وسعا لہا سعیہا وہو مومن فاولائک کان سعیہم مشکورا طالب دنیا ہو یا طالب آخرت تو چاہیے کرو طالب دنیا طالب آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کلن امید دو ہاؤ لائے وہ ہاؤ لائے بن رب دنیا میں اسے ہمیں رکھنا ہے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا یرزق من مل ہے تو لایا تسم یہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا لیکن تم پہلے طے کرو تم طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہے کل ہلب کمب لینا دنیا وہ سُنہا اور وہ سمجھ گئے کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں میری ایک فیکٹری تھی اب میرے تین مل لگ چکے ہیں میں نے فلاں یہ تھا میں نے اب اتنی جائیداد بنا لی ہے میرے اتنے سخت تھے اور سال ب سال گنتی کر کے ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں ہماری محنتیں برابر ہو رہی ہیں ہماری یہ دن رات کی کوشش جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو رہی ہے لائے کل کفر کفر آیات نبے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لب کی آیات کا انکار کیا چاہے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں لیکن حقیقت اگر تعلیم دنیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے اللہ تو کہتے ہیں اصل زندگی وہ ہے وہ دارن آخرت لہی الحیوان تم اصل زندگی اس کو سمجھے بیٹھے ہو تو تم نے کہا اللہ کی بات کی تصدیق کی تم نے تو اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے اولا کفر ابے آیا رب کا معلوم یہ جو جھوٹی پھوٹی کوئی نیکیاں کرتے ہو اپنے دل کی تسلی کے لیے جھوٹے تسلی دینے کے لیے کوئی کو مسلی کھلا دیے کوئی غریبوں کا کام ہو گیا کوئی کسی کے لیے یہ نیکیاں ہمارے یہاں قتل کی کوئی حیثیت نہیں ان کے سارے اعمال اس قسم کی نیکیاں ہفت ہو جائیں گی فلاں نقیم الحم یوم القیامت وزنا تو اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے کوئی ان کا وزن قرار نہیں دیں گے یا ان کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں اعمال تو ان کے تلیں گے جن میں ایمان ہو جن میں ایمان ہی نہیں ان کا امال کیا تلنا ہے بلا نقیم الحم عمر قیامت وزمہ اب یہ ہے دو مقامات جو میں نے کہا ہے کہ ایک کھوٹا وہاں ایک کھوٹا یہاں اسی لیے ابتدائی آئے تھے اور آخری آئے تھے کہف کی خاص طور پہ دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو یاد رکھا جائے ان کو پڑھا جائے اور یہ کہ اللہ توفیق دے تو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے درمیان میں پھر میں نے بتایا تھا زینت کا لفظ آیا ترید و زینت الحیات دنیا کچھ اور آگے چل کر المال و البل زینت الحیات دنیا تو یہ زینت دنیا زیوائش اور آرائش اور یہ تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے تمہیں نہ خدا کی ہوش ہے نہ آخرت کی ہوش گاڑ کا جگہ ہوں جہنم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جہنم ہے دماغ کا فروغ بس اس کے کہ انہوں نے کفر کیا وہ تفد و آیاتی و رسولی ہو اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا سمجھ لیا رسول آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے یہ سمجھتے نہیں یہ ہے مان لیا ہوگی کر چلو دیکھا جائے گا کچھ نہ کچھ تو ہے نا کچھ نیکیاں بھی ہم نے کر رکھی ہیں اور کچھ بہرحال ہمارے بچانے والے بھی ہیں ہم سب بھی جو ہیں آخر حضور نے شفاعت ہماری کری دینی ہے جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں تو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں چہیتے ہیں لاڈلے ہیں اب وہ آخری حصہ ان عام جب کفار کی کیفیت یہ ہے اور کفار سے مراد یہاں پر وہ منکر نہیں ہے وہ کفار ہے جو حقیقت کے اعتبار سے طالب دنیا بن گیا چاہے اسے زیب الاسلام کا لگا رکھا ہو مسلمانوں کا وہ بہت بڑا لیڈر ہو قائد ہو کچھ بھی ہو جو طالب دنیا ہے فی الواقع وہ ہے در حقیقت کی جو اصل کافی تھی جس کو کہ ایک بزرگ کا قول جو ہے بہت عرصے بعد ہے مجھے یاد آیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافی اسی طرح جو شخص طالب دنیا ہے حقیقت میں وہ کافر ہے قانون وہ مسلمان ہوگا مسلمان ہو مسلمانوں کا لیڈر ہو وہ پیر ہو وہ کوئی بڑا عالم ہو کچھ بھی ہو لیکن طالب دنیا اصل طالب دنیا کا ہے یا آخرت کا یہ طے کرنے والی بات ہے ان لذین عامن انارے ہاتھ جنات الفردوس نزلہ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایماندار جنہوں نے نیک عمل کیے ایمان کے سارے تقاضوں کو بھرپور طور پہ ادا کیا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے ان کے وہاں پر مہمان نوازی نزل ہوگی نزل ابتدائی بڑی اونچی جو ہے اس کائنات کے اندر گیلیکسیز ہیں کہاں کہاں پہ جنتیں ملیں گی ظاہر جنت کو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک اوپر کے درجے والے کو نیچے درجے والا جنتی ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے یہ پوری کائنات آخر کس لیے بنائی ہوئی اللہ نے کتنے اور سیارے ہیں اور کتنی اور جگہ ہوگی کہاں کہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت سے دے گا لیکن پہلی نزول جو ہے یہی ہونا ہے اسی زمین پر قصہ زمین برسر زمین خالدین خالدینا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کہیں گے لا یون آندھا لا اور پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے عمر کو کہیں اور بھیج دیا جائے یعنی یہ کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جی اکتا جائے آپ دنیا میں تو اچھی سے اچھی جگہ کا تصور کریں مستقل رہنا پڑے گا تبھی تو کیا جائے گی کشمیر میں جو رہتے ہیں ان سے پوچھیے کہ کیا وہاں خوبصورتی خوبصورتی انہیں تو نظر نہیں آتی سوئٹزرلینڈ والوں سے پوچھیے کہ یہاں پہ بہت خوبصورتی ہے انہیں تو کہیں نظر نہیں آتی ان کے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے ہر وقت برف کے طوفان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن یہ کہ ہمارے لیے تصور اور ہے بدترین جگہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے آدمی جائے گا تو وہاں اسے کچھ چینج کی وجہ سے کچھ ریکریشن ہو جائے گی لیکن زیادہ دیر ٹھہرنا پڑے گا تو مصیبت ہو جائے گی اور بہترین جگہ بھی وہ ہے کہ جہاں مستقل رہنا پڑا تو پھر یہ کہ وہ اس کے لیے بور ہو جائے وہ لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے پھر آدمی کہیں ٹلنا نہیں چاہے گا دو آخری وہ آیات اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے مداد میں ربی کلے البحر قبل کلے مات و ربی ولو بھی بمثله مددا سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماء کا ذکر تھا ولید اللہ عبید فلح الاسماء الحسن یہ اللہ کے کلمات کا ذکر ہے کلمات سے مراد کیا ہے اللہ کی ہر شے جس نے پیدا کی ہے اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکے اگر اس زمین کے سارے درخت اگر اس زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنی ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئیں سیاہی بنا کر ایک اور جگہ مضمون یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا لیے جائیں اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو سات اور سات گنا سمندر بنا دیا جائے اور وہ تمام قلم جو ہے لکھنے لگے اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے وہ سمندر ختم ہو جائیں گے سیاہی ختم ہو جائے گی اقلام ختم ہو جائیں گے ولو ان ما في الارض شجر اقلام یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ تعالی قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا اور آخری آیت وہاں اللہ تعالی کی شان قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں انسانوں کی صف میں مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا وہاں اس کی نفی ہے اللہ کا بلند مقام یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو تو یہاں فرمایا کل انما نبشروں لوگوں کو اے نبی کہہ دیجیے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں یوہا کو الہ واحد مجھ پر وہی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے اکیلا ہے پمن کا نظر جو نکا رب تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو فلیام العمل عمل اسے عمل کرنے چاہیے نیک ولا یشرک بے میں عبادت رب ہی اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے عبادت خالص اللہ کی ہو توحید عملی ہو لا لاتعب اللہ کہ کا حضرت مسیح کو خدا بنا دیا یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا یا جیسے ہمارے ہاں بھی میں نے آپ کو شعر سنایا تھا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا یا یہ کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں میں جب حضرت ابو تراب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا در حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں اور یہاں آغا خانیوں میں جو ہے دشم اوتار ہیں حضرت علی نو اوتار ہندوؤں کے پہلے تھے دسویں اوتار حضرت علی یہی کچھ ہوتا ہے انما انما فمن كان يرجو لقاء ربه ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة أحدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم